یوٹیوب پر کسی نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں ایک سیاہ فارم بروکلن کے ایک نسبتاً پسماندہ حصے میں ایک پاس سے گزرنے والے گاڑی سے یکدم نکلنے کے نکلنے والے دو سفید فام لوگوں سے لڑتا نظر آیا تھا ان سفید فاموں کے ہاتھوں میں موجود ریوالور سے بچنے کی کوشش کرتا انہیں چھینتا اور ان پر فائر کرنے کے بعد ان میں سے ایک کے ہاتھوں گولی کھا کر گرتا نظر آیا تھا پھر ان دونوں افراد کا اسے بے رحمی سے گھسیٹ کر گاڑی میں تقریباً پھینکنے والے انداز میں گرایا جانا بھی اس ویڈیو میں تھا ویڈیو سے سیل فون سے نہیں اس بلڈنگ میں رہنے والے ایک سیاہ فام عمر بچے نے ہینڈی کیمپ سے بنائی تھی جو اتفاقاً اس جگہ سے بالکل قریب ایک بلڈنگ کی دوسری منزل کی کھڑکی سے ایک اسکول پروجیکٹ کے سلسلے کی ایک ویڈیو شوٹ کر رہا تھا اس بچے نے ویڈیو شوٹ کرتے ہوئے بھی چلا چلا کر ان دونوں افراد کو سیاہ فام کو کھینچ کر گاڑی میں ڈالنے سے روکنے کی کوشش کی تھی لیکن اس کوشش میں ناکامی کے بعد اس نے اس گاڑی کی نمبر پلیٹ کو زوم کر کے ریکارڈ کیا تھا پولیس کو ویڈیو دینے سے پہلے اس نے وہ ویڈیو سیاہ فاموں کے ساتھ امریکہ میں ہونے والی زیادتیوں پر مبنی ایک ویب سائٹ پر منتقل کی تھی اور اس ویب سائٹ نے اسے یوٹیوب پر اگلے بارہ گھنٹوں میں وہ ویڈیو یوٹیوب پر دستیاب ہو گئی تھی اس پر بے شمار لوگوں نے رد عمل کا اظہار کیا تھا اور ہزاروں ملامتی تبصرے اور سفید فاموں کے لیے گالیاں وہ بارہ گھنٹوں میں یوٹیوب سے نیوز چینلز پر آ گئی اور وہاں سے بین الاقوامی نیٹ ورکس پر پیٹرس اباقا کو پہچاننا مشکل نہیں تھا وہ بہت جلد پہچانا گیا تھا پولیس اس جگہ سے قریبی اسپتال میں بھی پہنچ گئی تھی جہاں وہ جہاں وہ ایجنٹ ایجنٹس اباقا کی زندگی بچانے کے لیے جہاں وہ ایجنٹس اباقا کی زندگی بچانے کے لیے فوری طبی امداد لانے گئے تھے اور ہاسپٹل کی انتظامیہ کو یہ بھی پتا تھا کہ وہ ایک اسپیشل مریض تھا جسے آئی اے سی آئی اے کے دو ایجنٹس لے کر آئے تھے اور اس کی حالت کچھ بہتر ہونے پر سرجری کے فوراً بعد وہاں سے لے گئے تھے این وائی پی ڈی نے سی آئی اے سے رابطہ کیا تھا اور انہیں یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ ایواکا کو فوری طور پر واشنگٹن منتقل کر دیا گیا تھا اور وہاں وہ مر چکا تھا سی آئی اے اب سر پیٹ رہا رہی تھی کہ وہ میڈیا یا پیٹرس سباقا کے ایک حادثے میں زخمی ہو کر ہاسپٹل جانے والی خبر کو کیسے درست ثابت کرتی پیٹرس سباکہ کے ایکسیڈنٹ میں شدید زخمی ہونے کی خبر میڈیا پر چلانا ان کی ایسی حکمت عملی تھی جو اب ان کے گلے کی ہڈی بن گئی تھی طوفان یوٹیوب پر کیا مچا تھا طوفان تو وہ تھا جو سی آئی اے ہیڈ کوارٹرز میں آیا تھا ایک آسان ترین سمجھا جانے والا آپریشن سی آئی اے کے منہ پر ذلت اور بدنامی تھوپنے والا تھا ساتھ امریکن گورنمنٹ اور ورلڈ بینک بھی پھنسنے والے تھے اور فی الحال سی این این کو اس مصیبت سے نجات تو ایک طرف اس پر قابو پانے کا بھی کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کبھی کبھی انسان کو اس کی بیوقوفی نہیں اس کی ضرورت سے زیادہ چلاکی لے ڈوبتی ہے سی آئی اے کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا ایک تیر سے دو شکار کرتے کرتے وہ اپنی کمان ہی دڑوا بیٹھے تھے انہوں نے پیٹرس کو نیو یارک کے اسی ہاسپٹل میں چھوڑ دیا ہوتا تو ان کی بچت ہو جاتی وہ اسے کسی حادثے کا زخمی دکھا کر ان سے جان چھوڑانا چاہتے تھے اور یہ کام وہ واشنگٹن میں کرنا چاہتے تھے جہاں سالار سکندر تھا اور اس دن واشنگٹن میں صرف ایک حادثہ ہوا تھا جس کا ایک زخمی پیٹرس ایواکا کو ظاہر کر کے دونوں کا تبادلہ کیا گیا تھا ہاسپٹل کی انتظامیہ کو ایواکا کے حوالے سے معلومات تھی بالکل نیو یارک کے اس ہاسپٹل کی طرح جہاں ایواکا کو پہلی بار لے جایا گیا تھا اچھا اس کی حالت مسلسل بگڑ رہی تھی اور سی آئی اے سرجری کے بعد ہاسپٹل سے اسے اپنے ٹھکانے پر لے جا کر بھی اس سے کوئی کام کی بات نہیں پوچھ سکی تھی تو اب انہیں اس سے وہ آخری کام لینا تھا جس کے لیے اسے واشنگٹن پہنچایا گیا تھا اور جس کے لیے نیوز چینلز پر بار بار اس حادثے کے زخمیوں اور مرنے والے کے نہ صرف نام چلائے گئے تھے بلکہ ان کی پاسپورٹ سائز کی تصویریں بھی سی آئی اے کو یقین تھا نیوز چینلز پر چلنے والی خبر سلار سکندر کے علم میں ضرور ہے اور انہیں یہ بھی یقین تھا کہ جس طرح کی قربت ان دونوں کی حالیہ کچھ عرصے میں رہی تھی وہ متقاضی تھی کہ سلار اس سے ملنے ضرور جاتا اندازے درست ثابت ہوئے تھے وہ خبر سلار نے دیکھ بھی لی تھی اور وہ فوری طور پر اس سے ملنے بھی چلا گیا تھا اگر کسی طرح وہ خبر اس کے علم میں نہ آتی یا وہ اس سے ملنے نہ جاتا تب سی آئی اے والے ہاسپٹل کے ذریعے اس سے رابطہ کرتے اور کہتے کہ پیٹرس عباقہ کی آخری خواہش ہے کہ وہ سلار سے قدر سے ملنا چاہتا ہے لیکن انہیں پلان بی کی ضرورت نہیں پڑی تھی سلار عباقہ کو دیکھنے چلا گیا تھا اور ہاسپٹل میں آنے جانے میں اسے تقریباً دو گھنٹے لگے تھے اور سی آئی اے کو اتنا ہی وقت چاہیے تھا اس کے کمرے سے لیپ ٹاپ سمیت ہر چیز کا صفایا کرنے کے لیے جسے وہ کام کی سمجھتے تھے سلار کو کسی اور کام کے لیے کمرے سے اتنی دیر تک باہر رکھنا ان کے لیے مشکل تھا کہ وہ اپنا لیپ ٹاپ تو ساتھ رکھتا تھا لیکن ہاسپٹل ہی ہوا تھا جیسے ان کا پلان تھا لیکن نتیجہ وہ نہیں نکلا تھا جس کی انہیں توقع تھی وہ ویڈیو انہیں لے ڈوبی تھی کوئی بھی اس ویڈیو میں نظر آنے والے چہرے کے نقوش کو بھول نہیں سکتا تھا وہ اتنے واضح اور اس ویڈیو میں دوسری سب سے نمایاں چیز وہ وقت اور تاریخ تھی جو اسکرین پر نیچے آ رہی تھی وہ اسپیکٹرس عباقہ کی شناخت نہیں بدل سکتے تھے اور وہ واشنگٹن کے ہاسپٹل میں بظاہر حادثے میں زخمی ہو کر آنے اور مرنے والے اباقہ کی شناخت بھی نہیں بدل سکتے تھے وہ نیوز چینلز پر اباقا کی تصویریں نہ چلوا چکے نہ چل نہ چلوا چکے ہوتے اس حادثے کے فوراً بعد شدید زخمی فرد کے طور پر تو شاید سی آئی اے یہی کرتی اور اباکہ کو واشنگٹن کے اس ہاسپٹل سے فوری طور پر واپس نیو یارک منتقل کر دیا جاتا لیکن وہ غلطی کے بعد صرف دوسری نہیں تیسری اور چوتھی غلطی بھی کر بیٹھے تھے اینڈرسن کو کوپر کی ٹیم نے پیٹرو سباکا کی مشکوک حالت میں موت کے بعد ان پیغامات اور ای میلز کو اور اس ویڈیو میں نظر آنے والے وقت کو چیک کیا تھا وہ سب پیغامات اور ای میلز جن میں اباکا نے کوپر کے شو میں شرکت سے معذرت کرنے کے ساتھ ساتھ کسی قسم کے معاونت سے بھی انکار کیا تھا وہ اس ویڈیو کے دو گھنٹے بعد کے میسج تھے اور اس وقت کے بعد جب یو اس وقت جب نیو یارک ہاسپٹل میں اباکا کی سرجری ہو رہی تھی اور ایسے پیغامات صرف کوپر ہی کو نہیں دوسرے پروگرامرز پروگرامز کے میزبانوں کو بھی کیے گئے تھے یا صحافیوں کو جن سے باقاعد کا پچھلے کچھ دنوں سے مل رہا تھا اور پیگمیز کے مسئلے کو سامنے لانے کی درخواست کر رہا تھا اینڈرسن کوپر نے ایک نیوز پروگرام میں پیٹرس کے ان پیغامات اور اس کی ویڈیو کی ٹائمنگ کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا اور پھر اس نے نیو یارک اور واشنگٹن کے دو ہاسپٹلس کے معتبر ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے یہ راز کھول دیا تھا کہ ان دونوں ہاسپٹلس میں سے داخل کروانے والے سی آئی اے سے تعلق رکھتے تھے پیٹرس باغا کی موت کی وجہ کیا ہو سکتی تھی کون اسے مار سکتا تھا اور کیوں مار سکتا تھا اس کو صرف وہ شخص بتا سکتا تھا جس کا نام ایباکا کوپر کے سامنے کئی بار لے چکے تھے جس کا نام ایواکا کوپر کے سامنے کئی بار لے چکا تھا اور وہ جو واشنگٹن میں اس سے ملنے کے لیے آنے والا واحد ملاقاتی تھا اور جس نے اپنی شناخت ایواکا کے رشتہ دار کے طور پر ظاہر کی تھی امریکہ کے ہر نیوز چینل پر اس رات سلار سکندر کا نام اس حوالے سے چل رہا تھا اور ہر کوئی اچھا اور ہر کوئی سلار سے رابطہ کرنے میں ناکام تھا چار سالہ جبریل نے اپنے خاندان کو درپیش آنے والے اس بحران میں جو رول ادا کیا تھا وہ اس نے زندگی میں کئی بار ادا کرنا تھا یہ اس ننھے بچے کو تب علم نہیں تھا امامہ کے جانے کے بعد ہیڈی کو اچانک خیال آیا تھا کہ امامہ اسے گھر سے کچھ چیزیں لانے کا کہہ کر گئی تھی جو نوزائیدہ بچے اور اس کے لیے ایک بیگ میں گھر پر پہلے ہی پیک کر کے رکھی ہوئی تھیں اور وہ ہیڈی سے ان دونوں بچوں کے لیے کھانے پینے اور ان کے کپڑوں کے لیے بھی کہہ کر گئی تھی کیونکہ اسے بچوں کو گھر واپس نہیں بھیجنا تھا جب تک سالار نہ آ جاتا اس نے ہیڈی سے کہا تھا وہ ان بچوں کو ہاسپٹل میں ہی کسی فیمیل اٹینڈنٹ کے پاس چھوڑ کر گھر سے یہ چیزیں لے آئے یا پھر گھر میں موجود کسی اور ملازم کی مدد لے لیکن وہ بچوں کو کہیں نہیں لے جائے گی ہیڈی کو ماما کی ہدایت یاد نہیں رہی تھی ان کا گھر وہاں سے صرف دس منٹ کی ڈرائیو پر تھا اور ہیڈی نے سوچا تھا وہ یہاں ان بچوں کو اکیلا چھوڑنے کے بجائے ان کو اپنے ساتھ ہی لے جائے گی اور واپس لے آئے گی جبریل نے ساتھ لے جانے کی اس کوشش کے جواب میں صرف انکار کرتے ہوئے اسے یاد دلائے تھا کہ ممی نے اس سے کہا کہ وہ وہی رہیں گے وہ انہیں ساتھ نہیں لے جائے گی ہیڈی کو یاد آ گیا تھا اور اس نے دوبارہ اصرار نہیں کیا تھا وہ جبریل کو بہت اچھی طرح جانتی تھی چار سال کی عمر میں بھی وہ بچہ کسی طوطے کی طرح ماں باپ کی باتیں رٹ کر پھر وہی کرتا تھا اور مجال تھی کہ وہ کسی دوسرے کی باتوں میں آ کر امامہ یا سلار کی طرف سے ملنے والی ہدایات فراموش کر دیتا ہیڈی انہیں امامہ کی ڈاکٹر کی ایک اسسٹنٹ کے پاس چھوڑ کر فوری طور پر گھر چلی گئی تھی اس کی عدم موجودگی میں انایا کو نیند آنے لگی تھی ڈاکٹر کی اسسٹنٹ نے نیند میں جھولتی ہوئی دو سال کی اس بچی کو اٹھا کر ایک بینچ پر لٹانے کی کوشش کی اور جبریل نے اسے روک دیا وہ وہاں سے انایا سمیت ہٹنا نہیں چاہتا تھا جہاں ہیڈی اسے بٹھا کر گئی تھی اور جہاں اسسٹنٹ انایا کو لے جا کر لٹانا چاہتی تھی وہ ایک بغلی کمرہ تھا چار سال کا وہ بچہ اپنی دو سالہ بہن کے ساتھ وہیں پبلک میں بیٹھے رہنا چاہتا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ کسی اجنبی کے ساتھ کہیں نہیں جانا چاہیے کسی ایسی جگہ جو دور ہوتی اسسٹنٹ کچھ حیران ہو کر واپس اپنی ٹیبل پر گئی تھی وہ ایک انٹرسٹنگ بچہ تھا اس نے اپنی کرسی پر بیٹھنے بیٹھتے اسے بیٹھے اسے دیکھتے ہوئے سوچا دو سالہ انایا اب جبریل کی گود میں سر رکھے سو رہی تھی اور وہ حد چونکنا چونکنا بیٹھا بہن کے سر کو اپنے نئے نئے ہاں- بازوؤں کے حلقے میں لیے ملاقاتی کمرے میں آنے جانے والے لوگوں کو دیکھ رہا تھا اور تب وہ عورت ان دونوں کے برابر میں آ کر بیٹھ بیٹھی اور اس نے جبریل کو ایک مسکراہٹ دیتے ہوئے اس کا سر تھپ اور جواباً اس بچے کے تاثرات نے اسے سمجھا دیا تھا کہ اسے یہ تکلفی اچھی نہیں لگی ہے اس عورت نے دوسری بار سوئی سوئی ہوئی عنایا کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے کی کوشش کی تو اس بار جبریل نے اس کا ہاتھ بڑی نرمی سے پرے کرتے ہوئے سرگوشی میں سے کہا he sleeping oh sorry American عورت پر ظاہر شرمندگی ظاہر کرتے ہوئے اسے دیکھ کر مسکرائی جبریل نے ایک بار پھر سپاٹ چہرے اور اس کی طرف دیکھے بغیر اس کی مسکراہٹ نظر انداز کی اس عورت نے اپنا پرس کھول کر اس کے اندر سے چاکلیٹ کی ایک بار نکال کر جبریل کی طرف بڑھائی نو تھینکس جواب چاکلیٹ جو اب چاکلیٹ آگے بڑھانے جانے سے پہلے جواب چاکلیٹ آگے بڑھانے سے بڑھائے جانے سے پہلے ہی آ گیا تھا میرے پاس کچھ کھلونے ہیں اس بار اس عورت نے زمین پر رکھے ایک بیگ سے ایک کھولنا کھلونا نکال کر جبریل کی طرف بڑھایا اس کے ساتھ مہری کی دیوار توڑنے کی یہ اگلی کوشش تھی جبریل نے اس کھلونے پر ایک نظر ڈالے بغیر بہت شائستگی سے اس سے کہا پوری پلیز چاپ اس آپ ہمیں تنگ کرنا بند کریں گی پلیز ایک لمحہ کے لیے وہ عورت چپ ہی رہ گئی تھی یہ جیسے شٹ اپ کال تھی اس کے لیے مگر وہ وہاں منہ بند کرنے کے لیے نہیں آئی تھی انہیں ان دونوں بچوں کو وہاں سے لے جانا تھا اور ان کا خیال تھا آتے جاتے ملاقاتیوں میں دو کمسن بچوں کو بہلا پھسلا کر وہاں سے لے جانا کیا مشکل تھا زور زبردستی وہ اتنے لوگوں کے سامنے عنایا کے ساتھ کر سکتے تھے اور جبریل کے ساتھ نہیں وہ منتظر تھی کہ عنایا کی طرح وہ چار سالہ بچہ بھی تھک کر سو جائے پھر شاید ان کو کسی طرح وہاں سے ہٹا دیا جاتا لیکن اسے جبریل کے تاثرات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کا سونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا وہ دس پندرہ منٹ بیٹھے رہنے کے بعد وہاں سے اٹھ گئی تھی اسے ان بچوں کے حوالے سے نئی ہدایات لینی تھی اور پانچ منٹ بعد جب وہ واپس آئی تو ہیڈی وہاں ان دونوں کے پاس موجود تھی وہ عورت ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی تھی ان دونوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تھے صرف اپنی نگرانی میں رکھنا چاہتے تھے جب تک امریکہ میں سلار کے ساتھ معاملات طے نہ ہو جاتے امریکہ میں سلار کو اس کی فیملی کے حوالے سے صاف جواب دینے کے باوجود سی آئی اے نے فیملی پر نظر رکھے ہوئے تھی وہ عورت ایک بار پھر اس روم میں کہیں اور بیٹھ گئی تھی انایا اب جاگ گئی تھی اور جانا چاہتی تھی ہیڈی اسے لے کر جانا چاہتی تھی اس سے جبریل کو ایک بار پھر وہیں انسانوں سے کمتر سمجھ کر اس نے جبریل کو ایک بار پھر وہیں ٹھہرنے کا کہا تھا وہ نہیں ٹھہرا تھا وہ کسی طرح بھی عنایت کو اپنی آنکھوں سے اوجل کرنے پر تیار نہیں تھا ہیڈی کو اس سے ابھی باتھ روم لے جانا پڑا تھا عورت ابھی اٹھ کر ان کے پیچھے باتھ روم آئی تھی اور جبریل نے اس عورت کو ایک بار پھر نوٹس کیا تھا نوٹس کیا تھا وائی آر یو اسٹاکنگ اس تم ہمارے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہو واش بیسن میں ہاتھ دھونے میں مصروف ہو عورت قریبی بیسن میں ہاتھ دھوتی ہیڈی کے ساتھ کھڑے اس بچے کا جملہ سن کر جیسے ایڑیوں پر گھومی تھی نہ بھی گھومتی تو بھی سے اندازہ تھا وہ بچہ اسے ہی مخاطب کر رہا تھا ہیڈی نے اس عورت کو دیکھا اور معذرت خانہ انداز سے مسکرائی ہوں جیسے وہ جبریل کے اس تبصرے سے متفق نہیں تھی لیکن جبریل اسی ناخوشگوار انداز میں اس عورت کو دیکھ رہا تھا پینتالیس سال کی اس عورت نے مسکراتے ہوئے اس چار سال کے بچے کو سراہا تھا پہلی بار ایک چار سال کے بچے کے ہاتھوں پسپا ہوئی تھی اور وہ اسے سراہنے بغیر نہیں رہ سکی تھی وہ جن ماں جن بھی ماں باپ کی اولاد تھا کمال تربیت ہوئی تھی اس کی ہیڈی ان دونوں کو لے کر وہاں سے چلی گئی تھی لیکن وہ عورت نہیں گئی تھی وہ ایک بار پھر اس اس بچے سے وہ جملہ نہیں سننا چاہتی تھی جو نے کچھ دیر پہلے سنا تھا تھا بہتر اسے بھیجنے والے اس کی جگہ کسی اور کو بھیجتے تھے ہیڈی نے بار بار امامہ سے بھی ملنے کی کوشش کی تھی اور اس کے بچوں کو بھی امامہ سے ملنے کے لیے ڈاکٹر سے اصرار کیا تھا کیونکہ انایا اب بے قرار ہو رہی تھی ڈاکٹر نے اسے انکیوبیٹر میں پڑا ہوا حمیم تو دکھا دیا تھا لیکن امامہ تک رسائی نہیں دی تھی اس نے ایک بار پھر اسے دونوں دونوں بچوں کو اس کی تحویل میں دینے کا کہا تھا اور ہمیشہ کی طرح جبریل اڑ گیا تھا نیند سے بوجھل آنکھوں اور تھکاوٹ کے باوجود وہ عنایا کا ہاتھ پکڑے بیٹھا ہوا تھا کیونکہ ممی نے اسے عنایا کا خیال رکھنے کو کہا تھا اس نے انکیوبیٹر میں وہ بیبی بوائے بھی دیکھ لیا تھا جسے ممی لینے گئی تھی لیکن ممی کہاں تھی یہ سوال اب صرف اسے ہی نہیں ہیڈی کو بھی پریشان کر رہا تھا وہ اب کنشاسا میں سالار کے آفس کے ذریعے اس سے رابطہ کرنے میں مصروف تھی لیکن سالار غائب تھا اور کانگو میں ورلڈ بینک پر قیامت ٹوٹنے والی تھی صرف ورلڈ بینک پر نہیں ان مغربی اقوام کے نمائندوں پر بھی جو کانگو میں استعماریت کے ستون بنے بیٹھے تھے پیٹر سباکا کا اپنی موت کے چوبیس گھنٹوں میں ہی صرف کانگو کے پیگمس کا نہیں پورے افریقہ کا ہیرو بن گیا تھا اس خطے نے آج تک صرف بکنے والے حکمران دیکھے تھے جو اربوں ڈالرز کے کمیشن لے کر اپنے ملک کی ہر چیز بیچنے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھے تھے اس خطے نے ہیرو پہلی بار دیکھا تھا جان دینے والا ہیرو پیٹرا سے باقا کا ساری زندگی پر امن تری امن طریقوں سے جد و جہد کرتا اور اس کا درس دیتا رہا تھا لیکن اپنی موت کے بعد اس کی جو وصیت منظر عام پر آئی تھی اس میں اس نے پہلی بار اپنی غیر متوقع غیر فطری موت کی صورت میں اپنے لوگوں کو لڑنے کے لیے اکسایا تھا اس جنگل کو بچانے کے لیے انہیں سفید فارموں کو مار بھگانا تھا چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے اپنی اسی وصیت میں اس نے ورلڈ بینک امریکہ اور ان دوسری عالمی طاقتوں کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں ان سب کے خلاف جہاد کرنے کے لیے کہا تھا وہ مسلمان نہیں تھا لیکن مذہب کا تقابلی جائزہ لیتا رہا تھا اور اسے اپنے لوگوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافی اور ظلم کے خلاف بغاوت کے جہاد سے زیادہ موضوع لفظ نہیں ملا تھا اس نے صرف پیگمز کو مخاطب کیا تھا صرف انہیں جنگلوں سے نکل کر شہروں میں آ کر لڑنے کے لیے کہا تھا ورلڈ بینک اور ان آرگنائزیشنز کے ہر دفتر پر حملہ کر کے وہاں کام کرنے والوں کو مار بھگانے کا کہا تھا لیکن اس رات وہ صرف پیکنز نہیں بلکہ نہیں تھے جو اباکہ کی کال پر ورلڈ بینک کے ساتھ ساتھ غیر ملکی آرگنائزیشنز پر چڑھ دوڑے تھے تو کانگو کے استعماریت کے ہاتھوں سالوں سے استحصال کا شکار ہوتے ہوئے عوام تھے جو باہر آئے تھے نکل آئے تھے کنشاسا میں اس رات کنشاسا کی تاریخ کی وہ سب سے بڑے فسادات ہوئے تھے جن میں کوئی سیاہ فارم نہیں صرف سفید فارم مارے گئے تھے ورلڈ بینک کے دفتروں پر حملہ کر کے انہیں لوٹنے کے بعد آگ لگا دی گئی تھی اور یہ سلسلہ صرف وہیں تک نہیں رکھا رکا تھا ورلڈ بینک کے حکام کی رہائش گاہوں پر بھی حملے لوٹ مار اور قتل و غارت ہوئی تھی اور ان میں سلار سکندر کا گھر بھی تھا وہ سلار سکندر کا گھر نہیں تھا جسے آگ لگائی گئی تھی وہ ورلڈ بینک کے سربراہ کا گھر تھا جسے ہجوم نے اس رات تباہ کیا تھا کانگو میں اس رات ڈیڑھ سو کے قریب امریکیوں اور یورپ کے لوگوں کو مارا گیا تھا اور ان میں اکثریت ورلڈ بینک اور دوسری عالمی تنظیموں میں کام کرنے والے افراد اور ان کے خاندان کے افراد کی تھی ورلڈ بینک کے چالیس افراد ان فسادات میں مرے تھے اور یہ چالیس لوگ نچلے عہدے پر نچلے عہدوں پر کام کرنے والے لوگ نہیں تھے وہ ورلڈ بینک کی سینئر اور جونیئر مینجمنٹ تھی اپنی اپنی فیلڈ کے ماہر نامور لوگ جو کئی سالوں سے اس اس بینک اور اور کے مختلف آپریشنز سے منسلک تھے اور جو کانگو میں اس ادارے کے ستونوں کے طور پر کانگو کے طویل و عرض میں پھیلے ہوئے تھے ورلڈ بینک کی تاریخ میں پہلی بار ورلڈ بینک کے خلاف فسادات اور اس کے عملے کا قتل عام کیا گیا تھا اس سے پہلے دنیا میں ورلڈ بینک کے افسران کو صرف انڈے ٹماٹر مار کر یا ان کے چہروں اور کپڑوں پر سرخ رنگ پھینک کر احتجاج کیا جاتا رہا تھا اور وہ احتجاج کسی اثر اور اثر اور تبدیلی کے بغیر ختم ہو جاتا تھا وہ مذہب مہذب دنیا میں رہنے والوں کا احتجاج تھا یہ اس غیر مہذب دنیا میں رہنے والوں کا احتجاج تھا جنہیں مہذب دنیا انسانوں سے کمتر سمجھتی سمجھ کر رکھتی تھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ورلڈ بینک اور C I A headquarters میں آپریشن روم کی دیواروں پر لگی اسکرینوں پر تینوں اداروں کے سنر حکام صرف دم سازی بے بسی کے ساتھ کانگو کے مختلف علاقوں میں ہونے والے ان فسادات کے منظر کو مناظر کو دیکھ رہے تھے ان کو بچانے کی کوششیں ہو رہی تھیں لیکن فوری طور پر کوئی بھی کانگو کے ان فسادات میں عملی طور پر نہیں کود سکتا تھا وہ زیادہ نقصان دہ ہوتا ورلڈ بینک اور دوسرے اداروں کا جو جانی اور مالی نقصان ہوا تھا وہ پورا کر لیا جاتا لیکن جو ساکھ اور نام ڈوبا تھا اسے بحال کرنے کے لیے کوئی موچا چاہیے تھا ان فسادات کے آغاز سے بالکل پہلے اینڈرسن کوپر نے پیٹر کے لیے کے ساتھ ہونے والے اس آف کیمرہ سیشن کو اپنے پروگرام میں چلا دیا تھا تب تک اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس رات کانگو میں کیا ہونے والا تھا اگر اسے سی آئی اے کو اس کا رتی بھر بھی اندازہ ہوتا تو وہ ٹیپ شدہ چیزیں بھی نہیں چلتی اس آف کیمرہ سیشن میں پیٹر سباکا نے امریکہ اور ورلڈ بینک پر شدید تنقید کرتے ہوئے انہیں گد اور ڈاکو قرار دیا تھا جو کانگو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے اور کوئی ان کا ہاتھ روک نہیں پا رہا تھا پیٹر سہباکا کا وہ آخری انٹرویو افریقہ میں لوگوں نے اسٹیڈیم اور چوکوں پر روتے ہوئے بڑی اسکرینوں پر سنا تھا اور اس کی گفتگو میں ورلڈ بینک کے صرف ایک عہدیدار کی تعریف تھی کہ ورلڈ بینک کو اس پروجیکٹ کی انکوائری پر مجبور کر رہا تھا اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں وہ اس پروجیکٹ اور ورلڈ بینک کو چھوڑ دینا چاہتا تھا پیٹرس باقا نے اس انٹرویو میں پہلی بار اپنی زندگی کو ناحق خطرات کی بھی بات کی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ طاقتیں جو اسے مار ڈالنا چاہتی ہیں وہ سلار سکندر کو بھی مار ڈالیں گی سلار سکندر کا نام پیٹرس باقا کے بعد ایک رات میں افریقہ میں زبان زد عام ہو گیا تھا افریقہ میں ویسی ویسی شہرت اور ویسا تعارف پہلی بار کسی غیر ملکی کو نصیب ہوا تھا کسی غیر ملک کو نصیب ہوا تھا میرے بچے کہاں ہیں اماما شکل دیکھتے ہی ہوش و حواس سنبھالنے کے بعد سب سے پہلے سوال یہی کیا تھا وہ کچھ دیر میں آپ کے پاس آ جائیں گے آپ کو فوری طور پر اس ہاسپٹل سے کہیں منتقل کرنا ہے اٹینڈنٹ نے بے مودب انداز میں سے کہا تھا اماما نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی تھی اور بے اختیار کراہ کر رہ گئی تھی زخم والی جگہ اب سن نہیں ہو رہی تھی اسے لگا تھا جیسے کوئی خنجر کسی نے یکدم اس کے پیٹ کے نچلے حصے میں گھونپا تھا اٹینڈنٹ نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے واپس لٹانے میں مدد کی اور اسے لٹانے کے بعد سائڈ ٹیبل پر رکھی ہوئی اس ٹرے میں سے ایک انجیکشن اٹھا کر فریج پہ بھرنا شروع کیا جو وہ لائی تھی مجھے کوئی انجیکشن نہیں لگوانا مجھے اپنے بچوں کو دیکھنا ہے امامہ نے بہت تشویش سے کہا تھا یہ آپ کی تکلیف کم کر دے گا آپ کی حالت ابھی ٹھیک نہیں ہے اٹینڈنٹ نے کہتے ہوئے گلوکوز کی بوتل میں سرنج کی سوئی گھومتی امامہ نے اپنے ہاتھ کی پشت پر ٹیپ کے ساتھ چپکائی ہوئی سرنج نکال دی مجھے فی الحال کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے مجھے اپنے بچوں سے ملنا ہے اور اپنے شوہر سے بات کرنی ہے وہ اس پر زخم کی تکلیف کو نظر انداز کرتے ہوئے اٹھ بیٹھی تھی اور اس نے اٹینڈنٹ کا ہاتھ بھی چھٹک دیا تھا وہ اٹینڈنٹ کچھ دیر چپ کھڑی رہی تھی پھر وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گئی تھی اس کی واپسی آدھے گھنٹے کے بعد ہیڈی جبریل اور عنایا کے ساتھ ہوئی تھی کمرے کا دروازہ کھلتے ہی ماں پر پہلی نظر پڑتے ہی جبریل اور عنایا شور مچاتے ہوئے اس کی طرف آئے تھے اور اس کے بستر پر چڑھ کر اس سے لپٹ گئے تھے وہ ڈیڑھ دن کے بعد ماں کو دیکھ رہے تھے ہیڈی کو بھی بے اختیار لپک ہیڈی بھی بے اختیار لپک کر اس کے پاس آئی تھی ڈیڑھ دن سے امامہ کو نہ دیکھنے پر اور ڈاکٹرز کی بار بار کی لی تو لال پر امامہ کے حوالے سے اس کے ذہن میں عجیب و غریب وہم آ رہے تھے اور اب امامہ کو بخیریت دیکھ کر وہ بھی جذباتی ہوئے بنا نہیں رہ سکی تھی تم نے سلار کو اطلاع دی امامہ نے ہڈی کو دیکھتے ہی اس سے پوچھا تھا میں کل سے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن ان کا نمبر نہیں مل رہا میں نے ان کے آفس سٹاف سے بھی رابطہ کیا لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ سلار صاحب کے ساتھ ان کا بھی رابطہ نہیں ہو رہا امامہ کے دماغ کو ایک جھٹکا لگا تھا وہ ہیڈی کا پہلا جملہ تھا جس نے اسے چونکایا تھا کل وہ بڑبڑائی آج کیا تاریخ ہے اس نے ہیڈی سے پوچھا اور ہیڈی نے جو تعریف بتائی وہ اس دن کی نہیں تھی جس دن وہ ہاسپٹل میں آئی تھی وہ پچھلی دوپہر کو ہاسپٹل آئی تھی اور اس وقت اگلی رات ہو چکی تھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ اتنے لمبے عرصے تک خواب آور ادویات کے زیر اثر رکھی گئی تھی اور کل سے سلاڈ نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا وہ امریکہ تو کل ہی پہنچ چکا تھا پھر اس سے رابطہ کیوں نہیں ہوا ہو رہا تھا اس نے ہیڈی سے اپنا بیگ لے کر اس میں سے فون نکال کر اس پر کال کی کوشش کی اٹینڈنٹ نے اسے بتایا کہ ہاسپٹل میں اس حصے میں سگنلز نہیں آتے تھے وہ اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی تھی اپنے سیل فون پر اس اس نے سب چیٹ ایپس اور میسیجز کر لیے تھے کل سے آج تک میں کچھ بھی نہیں تھا اس وقت سے لے کر جب وہ ہاسپٹل آئی تھی اب تک بہت تشویش لاحق ہونے کے باوجود امامہ نے یہی سمجھا تھا کہ ہاسپٹل میں سگنلز کے ایشوز کی وجہ سے وہ کوئی کال کیا ٹیکس ریسیو نہیں کر سکی اس سے پہلے کہ وہ ہیڈی سے کچھ اور پوچھتی ہیڈی نے اسے کانگو میں ہونے والے فسادات کے بارے میں بتایا تھا اور ساتھ ہی بھی کہ گھومپے میں اس کے گھر پر بھی حملہ کیا گیا تھا امامہ سکتے میں رہ گئی تھی ہیڈی کے پاس تفصیلات نہیں تھی کیونکہ وہ ایک بار ہاسپٹل سے نکلنے کے بعد دوبارہ بچوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں گئی تھی اس کے پاس جو بھی خبریں تھیں وہ اس کے خاندان کے افراد کی طرف سے فون پر ملی تھیں یا پھر ہاسپٹل میں لگے ٹی وی سیٹ پر نشر ہونے والی نیوز سے یہ وہ لمحہ تھا جب امامہ کو پہلی بار سلار کے حوالے سے بے قراری ہوئی تھی پیٹرس سے باقا کا مارا کا پیٹرس سے باقا مارا گیا تھا تو سلار کہاں تھا وہ بھی تو واشنگٹن میں تھا ہیڈی نے اسے نیوز چینلز پر چلنے والی ساری خبریں بتائی تھیں پیٹرس سے باقا کیسے مارا گیا اور کیسے اس کی موت سامنے آئی اس نے آخری بار ملنے کے لیے جانے والے شیخ سلار سکندر تھا اور سلار سکندر اس وقت سے غائب تھا امامہ کے ہاتھ کانپنے لگے تھے اس کا خیال تھا اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت جبریل سے تھی پھر عنایہ سے پھر اپنی اس اولاد سے جس کو ایک دن پہلے اس نے پہلی بار دیکھا تھا لیکن اب جب سلار یکدم اس کی زندگی سے کچھ دیر کے لیے عجیب طرح سے غائب ہوا تھا تو اس کے اوسان خطا ہونے لگے تھے وہ جبریل اور عنایہ کو اسی طرح بستر پر چھوڑ کر درد سے حال ہوتے ہوئے بھی لڑکھڑاتے قدموں سے فون لیے کمرے سے باہر نکل آئی تھی اسے ہاسپٹل میں اس جگہ جانا تھا جہاں سے وہ کال کر سکتی تھی اور اس سے بات کر سکتی تھی اسے اس گھر کے تباہ برباد ہونے کا بھی خیال نہیں آیا تھا جس میں ہونے والی لوٹ مار کے بارے میں ہیڈی نے اسے کچھ دیر پہلے بتایا تھا گھر بچے سب یکدم اس ایک شخص کے سامنے بے معنی ہو گیا تھا جو اس کا سائبان تھا جو زندگی کی دھوپ میں اس کے لیے تب چھاؤں بنا تھا جب اس کا وجود حدت سے جھلس رہا تھا پاؤں آبلا پا ہو گئے تھے اٹینڈنٹ اور ہیڈی نے اسے روکنے اور پیچھے آنے کی کوشش کی وہ نہیں رکی اس نے ہیڈی کو اپنے پیچھے نہیں آنے دیا اسے بچوں کے پاس رکنے کے لیے کہا وہ ننگے پاؤں پھوڑے کی طرح دکھتے جسم کے ساتھ لڑکھڑاتے قدموں سے کوریڈور میں نکل آئی تھی سرار وہاں ہوتا تو اس حالت میں سے بستر سے ہلنے بھی نہ دیتا لیکن سارا مسئلہ یہی تو تھا سلار وہاں نہیں تھا اور وہ اسے پانے کے لیے بے حال ہو رہی تھی ہاسپٹل میں کوئی ایسی جگہ ڈھونڈتی جہاں سگنل آ جاتے جہاں وہ سلار سکندر سے بات کر پاتی اس کی آواز سننی تھی اس کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا یہ موسم نہیں تھا جو اسے لرزا رہا تھا خوف تھا جو رگوں میں خون جما رہا تھا صرف ہاتھ نہیں تھے جو کپ کپا رہے تھے اس کا پورا جسم پتے کی طرح کام رہا تھا آپ کے شوہر بالکل ٹھیک ہے میں تھوڑی دیر میں ان سے آپ کی بات کرواتی ہوں ماما لڑکھڑاتے قدموں سے چلتے چلتے ساخت ہوئی اور اٹینڈنٹ کی آواز پر پلٹی تھی اور پھر وہاں کھڑے کھڑے جیسے موم کی طرح پگھلنے لگی تھی زرد کامتی ٹھٹرتی بے آواز روتی وہ ماں تھی اپنے بچوں پر جان دینے والی دے دینے والی اور وہ رب تھا اپنے بندوں کو ایسے کیسے چھوڑ دیتا اس نے جس کو پکارا تھا مدد کے لیے وہی آیا تھا رہن اٹینڈنٹ کو اس کی حالت پر نہیں آیا تھا اس پر اس برتر ذات کو اپنے بندے پر آیا تھا اور وہ اپنے بندوں پر بلا شبہ بے حد شفقت کرنے والا ہے سی آئی سی آئی اے اور ورلڈ بینک کے ساتھ ساتھ امریکن گورنمنٹ کو ایک ہی وقت میں سلار کی ضرورت پڑی تھی کانگو میں اگر کوئی اس وقت ورلڈ بینک کی عزت کو بحال کرنے کی پوزیشن میں تھا تو وہ سلار سکندر ہی تھا پاور گیم اس دن ون اس دن ون مین شو بن گئی تھی افریقہ میں جو آگ سے باقا کی موت نے لگائی تھی وہ سلار سکندر کی زندگی ہی بچا سکتی تھی فیصلہ تا خیر سے ہوا تھا لیکن فیصلہ ہو گیا تھا اس آپریشن کے تباہ کو نتائج نہ صرف سی آئی اے میں بہت سے لوگوں کی کرسی لے جانے والے تھے ورلڈ بینک میں بھی بہت سر کٹنے والے تھے تاج کہیں اور رکھا جانے والا تھا سکندر اس سب سے بے خبر ہوٹل کے اس کمرے میں اب بھی نیوز چینلز دیکھ رہا تھا وہ کچھ دیر پہلے اپنے باپ سے بات کر کے آیا تھا جنہوں نے اسے بتایا کہ کانگو کے حالات کی وجہ سے فی الحال کانگو کی فلائٹس اور ویزا دونوں دستیاب نہیں تھے سلار سکندر کے سر میں درد شروع ہو گیا تھا اس کا وہ غم گسار میگرین ایک بار پھر اس کا غم غلط کرنے آ گیا تھا وہ ہوٹل واپس آیا تھا عجیب کیفیت میں ٹی وی کے سامنے کھڑا وہ سرار سکندر کے حوالے سے چلنے والی خبروں کانگو کے دل دہلا دینے والے مناظر کے ساتھ یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی جیسے وہ کوئی اور تھا نہ اس سلار سکندر سے اس کا کوئی تعلق تھا نہ کانگو سے وہاں امامہ اور اپنی اولاد چھوڑ آنے والا بھی کوئی اور تھا انہیں بھول جانے والا بھی کوئی اور تھا واٹس واٹ نیکسٹ ایکسٹیسی آہ کیا سوال تھا کیا یاد دلایا تھا کیا یاد آیا تھا pain and what is next to pain اور درد کے بعد اتنے سالوں کے بعد ایک بار پھر وہ سوال و جواب اس کے ذہن میں چلنے لگے تھے آخر کتنے موقع آخر کتنے موقع آئے تھے اس کی زندگی میں سے سمجھانے کے اس کے بعد کچھ نہیں ہے عدم وجود خالی پن اور وہ اسی عدم وجود کی کیفیت میں آ کھڑا ہوا تھا ایک بار پھر زمین اور آسمان کے درمیان کسی ایسی جگہ متعلق جہاں وہ نہ اوپر جا پا رہا تھا نہ نیچے آ پا رہا تھا and what is next to nothingness اس کا اپنا سوال ایک بار پھر اس کے منہ چڑھانے آیا تھا ہیل جہنم کوئی اور جگہ تھی کیا اس نے جیسے بے اختیار کراتے ہوئے کہا and what is next to hell ہاں وہ اس کے بعد والی جگہ جانا چاہتا تھا اس سب تکلیفوں ان سب اذیتوں ان سب آزمائشوں سے گزر کر وہاں سے آگے اور آگے آگے جہاں جنت تھی یا شاید اس لمحہ لگی تھی دو دن کے بعد اس کا سیل فون جیسے نیند سے نہیں موت سے جاگا تھا وہ میوزک اور وہ روشنی اسے لگا وہ خواب دیکھ رہا تھا وہ میوزک اس نے امامہ کی کالر آئی ڈی کے ساتھ محفوظ کیا ہوا تھا if tomorrow never comes Ronan Keating کے مشہور گانے کی کالر ٹیون سیل فون پر اس کا مسکراتا چہرہ اور اس کا نام سلار کو لگا تھا وہ واقعی جنت میں کہیں تھا اس نے کامتے ہاتھوں سے کال ریسیو کی لیکن ہیلو نہیں کہہ سکا وہ اماما نے کہا تھا بے قرار آواز میں وہ بول ہی نہیں سکا سانس لے رہا تھا تو بڑی بات تھی اپنے قدموں پر کھڑا تھا تو کمال تھا وہ دوسری طرف سے بے قراری سے اس کا نام پکار رہی تھی بار بار سلار کا پورا وجود کانپنے لگا تھا وہ آواز اسے ہرا کر ہرا کر رہی تھی کسی بنجر منڈ پیڑ پر بارش کے بعد پہاڑ میں پھوٹنے والی سبز کو سبز کومپلوں کی طرح وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتا تھا لیکن اس کے سامنے رو نہیں سکتا تھا وہ مرد تھا بولنا مشکل تھا پر بولنا ضروری تھا امامہ اس نے اپنے حلق میں پھنسے ہوئے نام کو آزاد کیا تھا دوسری طرف وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی وہ عورت تھی یہ کام بڑی آسانی سے کر سکتی تھی کیونکہ اسے بہادری اور مردانگی کے جھنڈے نہیں کرنے ہوتے وہ بے آواز روتا رہا تھا وہ دوزخ سے گزر کر آئے تھے اور کسی نے دوسرے سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ دوسرا کہاں تھا کیوں رو رہا تھا بے آواز روتے ہوئے سلاڑ نے اسی طرح کھڑے کھڑے اس کمرے کے درمیان میں امامہ کی ہچکیاں اور سسکیاں سنتے اپنے جوتے اتارے تھے اور پھر وہ کھٹنوں کے بل سجدے میں جا گرا تھا کوئی اس سے پوچھتا اللہ کہاں تھا اور کیسے سنتا تھا اس کی شہرک کے پاس اس سے بھی قریب کئی سال پہلے وہ ریڈ لائٹ ایریا میں امامہ کے نہ ہونے پر اسی طرح ایک طوائف کے کوٹھے پر سجدے میں جا گرا تھا آج وہ امامہ کے ہونے پر سجدے میں گرا تھا ہی اس کی اوٹ جبریل نے حمین پر ایک نظر ڈالنے کے بعد تین لفظوں میں بڑے محتاط اور مفصل انداز میں اپنے خاندان میں اس نئے اضافے پر تبصرہ کیا تھا جو فی الحال اسی قسم کے انکیویٹر میں تھا جس میں اس نے پہلی بار اسے دیکھا تھا اس کے برعکس عنایا بڑے اشتیاق سے والہانہ انداز میں اس چھوٹے بھائی کو دیکھ رہی تھی جس کی آمد کے بارے میں وہ مہینوں سے سن رہی تھی اور جسے ایک پری پرستان سے ایک رات ان کے گھر چھوڑ کر جانے والی تھی امامہ کی باتیں سن سن کر اسے چھوٹے بھائی سے زیادہ اس پری کو دیکھنے میں دلچسپی ہو گئی تھی جو ان کے گھر روز یہ دیکھنے آتی تھی کہ انہیں بھائی کی ضرورت تھی یا نہیں وہ امامہ سے بھائی سے زیادہ پری کے بارے میں اشتیاق سے کُریت کوریت کر پوچھتی تھی جبریل البتہ پاس بیٹھا اپنی اسٹوری بکس کے صفحے الٹتے الٹتے ان دونوں کی گفتگو سنتا رہتا تھا اس نے کبھی نہ بھائی کے بارے میں سوال کیا تھا نہ پری کے بارے میں کیونکہ اسے پتا تھا ممی چھوٹ بول رہی تھیں کیونکہ نہ پریاں ہوتی ہیں اور نہ بھائی کو پری نے لانا تھا بھائی کو اسپتال سے جانا پڑے گا اور وہ بھی کار سے سڑک کے ذریعے اس ہسپتال میں جہاں وہ ممی کے ساتھ جاتے تھے لیکن اس نے اپنی یہ معلومات صرف عنایا کے ساتھ تنہائی میں شیئر کی تھی یہ ماما کے سامنے نہیں کیا ممی جھوٹ بولتی ہے عنایا نے اس سے پوچھا نہیں وہ جھوٹ نہیں بولتی لیکن تم چھوٹی ہو اس لیے وہ تم سے یہ کہتی ہیں اس نے بڑے مدبرانہ انداز میں بہن کو سمجھایا تھا جس نے بھائی کی فرائے دار جس کی بھائی جس نے بھائی کی فراٹے دار فراٹے دار زبان اور سوال سن سن کر بہت جلدی بولنا شروع کر دیا تھا وہ سب اس وقت امریکن امبیسی کے اندر موجود ایک چھوٹے سے میڈیکل یونٹ میں تھے وہ طوفان جو ان کی زندگی اڑانے آیا تھا کچھ بھی تہس نہس کے بغیر قریب سے گزر کر چلا گیا تھا امام اپنے تینوں بچوں کے ساتھ سلار سے بات چیت کے بعد پرسکون تھی اس نے وقفے وقفے سے پاکستان میں سب سے بات کی تھی سب کو اپنی خیریت کی اطلاع دی تھی اور سب سے حمین کی پیدائش پر مبارکباد وصول کی تھی بچے کی جنس کا پتہ چلنے کے بعد وہ کوئی مہینے پہلے ہی اس کا نام طے کر چکی تھی حمین کی حالت بہتر تھی وہ کمزور تھا لیکن صحت مند اور ایکٹیو تھا اگر اس کی پیدائش قبل از وقت نہ ہوئی ہوتی اور امامہ کی سرجری نہ ہوئی ہوتی تو سرار فوری طور پر ان کو وہاں سے واشنگٹن بلوانے کی کوشش کرتا لیکن فوری طور پر امامہ اور حمین ایئر ایئر ٹریول نہیں کر سکتے تھے اس لیے سالار کانگو آنے والا تھا اور وہ اب اس کا انتظار میں امریکن امبیسی میں تھے جہاں بہت سے اور بھی لوگ پناہ لیے ہوئے تھے جب تک انہیں کانگو سے نکالنے کے انتظامات نہ ہو جاتے یا حالات پر قابو نہ پا لیا جاتا امامہ اور اس کے بچوں کو ہائی پروفائل گیسٹ کا اسٹیٹس ملا ہوا تھا امامہ کو اگر یہ پتہ ہوتا کہ اس ہائی پروفائل اسٹیٹس سے پہلے اس کے شوہر پر امریکہ میں کیا گزری تھی تو وہ مر کر بھی امریکن امبیسی کی شکل نہ دیکھتی سلار نے اسے ہر بات سے بے خبر رکھا تھا فون پر ان کی بہت لمبی بات نہیں ہو سکی تھی سلار نے اسے آرام کرنے کے لیے کہا تھا اسے خود فوری طور پر ورلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹرز میں ایک میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی اس نے ماما سے کہا تھا کوئی سگنلز اور سیٹلائٹ کا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے رابطہ اس سے نہیں ہو پا رہا تھا اور اسی وجہ سے وہ اس قدر پریشان تھا اماما نے پیٹرو سے باقا کے حوالے سے بات کی تو اس سے تسلی دی کہ سب کچھ ٹھیک ہے وہ پریشان نہ ہو اس کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں وہ اس سلسلے میں پولیس سے بھی رابطے میں ہے امامہ مطمئن ہو گئی تھی اگر سلار کی پریشانی کا باعث صرف اس سے رابطہ نہ پانا تھا تو وہ مسئلہ تو وہ سمجھ سکتی تھی لیکن کوشش کے باوجود وہ سو نہیں سکی تھی تکلیف میں سکون آور دوائیں لیے بغیر سو نہیں سکتی تھی اور اب وہ دوائیں لے کر سونا نہیں چاہتی تھی ہیڈی اب بھی وہیں اس کے پاس تھی اور وہ کمرے میں چلتے ہوئے ٹی وی پر کانگو کے حالات کے حوالے سے چلنے والی خبریں دیکھ رہی تھی مختلف ملکی اور غیر ملکی چینلز کو بدل بدل کر جہاں پیٹر سباقا کے حوالے سے ذکر آ رہا تھا وہاں سلار سکندر کا ذکر بھی ہو رہا تھا اس انٹرویو کی جھلکیاں بھی بار بار چل رہی تھی جن میں پیٹر سہباقا نے بار بار سلار کے بارے میں اچھے الفاظ میں بتایا اور اس کی اور اپنی زندگی کے حوالے سے لاحق خطرات کا بھی ذکر بھی کیا تھا سلار سے بات کرنے کے بعد امامہ کی جو پریشانی ختم ہوئی تھی وہ پریشانی ایک بار پھر سر اٹھانے لگی تھی سلار نے اسے ان سب معلومات سے بالکل بے خبر رکھا ہوا تھا وہ پچھلے کئی مہینوں سے کانگو کے جنگلات میں پیٹرو سباکہ کے ساتھ بہت زیادہ سفر کرتا رہا تھا وہ صرف یہ جانتی تھی اور سمجھتی تھی کہ یہ آفیشیل کام تھا لیکن ورلڈ بینک کے اس پروجیکٹ کے حوالے سے سلار سکندر کی اخلاق اختلافی رپورٹ کے بارے میں اسے پہلی بار پتہ چلا تھا وہ بھی پیٹرس اباکہ کے اس انٹرویو کے ذریعے معاملات اتصاف و سیدھے نہیں تھے جتنے واشنگٹن میں بیٹھا سلارے سے بتا رہا تھا وہ مصیبت میں تھا لیکن اسے کیوں بے خبر رکھ رہا تھا امامہ کو اس کا احساس ہونے لگا تھا وہ وہاں کنشاسا میں بیٹھ کر اس سے ان سب چیزوں کے بارے میں فون پر سوالات نہیں کرنا چاہتی تھی وہ اس کے سامنے بیٹھ کر اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا ممی جبریل نے اسے مخاطب کیا وہ سوچوں سے چونکی ہو وانٹس ٹو کل پاپا وہ اس کے سوال پر منجمد ہو گئی تھی چار سالہ وہ بچہ بہت تشویش میں اس سے پوچھ رہا تھا امامہ کو ٹی وی دیکھتے ہوئے اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھا ٹی وی پر یہ سب کچھ سن اور دیکھ رہا تھا اور اپنے باپ کے حوالے سے ہونے والی ایسی کسی گفتگو کو وہ سمجھ سکتا تھا وہ بلا بلا کا ذہین تھا اپنے باپ کی طرح امامہ اور سلار کے سامنے گفتگو میں بہت محتاط رہتے تھے اس کے سامنے گفتگو میں بہت محتاط رہتے تھے ماما نے ٹی وی آف کر دیا وہ اب اسے ٹالنا چاہتی تھی نو ون وانٹس ٹو کل پاپا اس نے جبریل کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا وہ تکیے سے ٹیک لگائے نیم دراز تھی اللہ آپ کے پاپا کی حفاظت کر رہا ہے اور ہم سب کی وہ اسے تھپ تھپاتے ہوئے بولی اللہ نے پیٹری سباکا کی حفاظت کیوں نہیں کی ماما لاجواب ہو گئی بڑوں کے سوالوں کے جواب آسان ہوتے ہیں بچوں کے نہیں جبریل کا سوال اسے ہمیشہ ایسے ہی لاجواب کرتے تھے وہ بحث نہیں کرتا تھا بات پوچھتا تھا جواب سنتا تھا سوچتا تھا اور خاموش ہو جاتا تھا مگر امامہ یہ نہیں سمجھ پائی پاتی تھی اس کا جواب نے اسے قائل کیا تھا یا نہیں وہ بچہ گہرا تھا اس کا احساس اسے تھا وہ بہت حساس تھا وہ اس سے بھی لا علم نہیں تھی لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کے حوالے سے بہت ساری باتیں سوچتا تھا جو وہ ان سے پوچھتا بھی کبھی نہیں تھا دیکھو تمہارا چھوٹا بھائی کیسا لگتا ہے تمہیں امامہ نے اب اس کی توجہ ایک دوسرے موضوع کی طرف لے جانے کی کوشش کی ہی کیوٹ اس نے جواب دیا تھا حمین کے بغور جائزے کے بعد لیکن اس جواب میں جذباتیت خوشی اور حیرانی مفقود تھی تمہارے جیسا لگتا ہے نا امامہ نے اسے خوش کرنے کی کوشش کی مجھے تو نہیں لگتا جبریل نے کچھ اور احتیاط سے بغور اس کا جائزہ لینے کے بعد ماں کو فوراً جواب دیا تھا اس شاید ماں کا تبصرہ اور مماثلت اچھی نہیں لگی تھی اچھا تم سے کیسے ڈیفرنٹ ہے امامہ نے دلچسپی سے پوچھا اس کی مونچھیں ہیں میری تو نہیں ہیں امامہ بے ساختہ ہنسی وہ ہمین کے چہرے اور بالائی لپ پر آنے والے روئیں کو دیکھے ہوئے کہہ رہا تھا انایا اب بھی امامہ کے بیٹھ کے بالکل قریب پڑے ان کو کی دیوار سے چپکی کھڑی تھی یوں جیسے ہمین چڑیا گھر کا کوئی جانور تھا جسے وہ گلاس وال سے ناک اور ہاتھ ٹکائے واو والے تاثرات کے ساتھ دیکھ رہی تھی یہ میری طرح لگتا ہے اس نے بہت مدم آواز میں اٹکتے ہوئے امامہ کو مطلع کیا تھا وہ نائے کی مدم آواز پر ہنس پڑی تھی وہ احتیاط کر رہی تھی کہ سویا وہ بھائی بیدار نہ ہو جائے انہیں انہیں انداز اندازہ نہیں تھا وہ سویا ہوا بھائی نہیں تھا سویا ہوا جن تھا جو بیدار ہونے کے لیے اپنے باپ کی آمد کا انتظار کر رہا تھا سلار سکندر اور امامہ ہمیشہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے تھے کہ اللہ نے انہیں ایسی اولاد دی تھی جو بالکل مشکل نہیں تھی نہ ان دونوں نے انہیں کسی بھی لحاظ سے تنگ کیا تھا ان کے خاندان دوستوں اور جبریل کے اسکول میں بھی ان دونوں کے بچوں کو مثالی بچے اور انہیں مثالی والدین مانا جاتا تھا کانگو کے فسادات میں پیدا ہونے والا وہ تیسرا بچہ ان کا وہ سکون اور چین چھین چین چھین کر انہیں واقعی مثالی بنانے کے لیے بھیجا گیا تھا سی آئی اے نے جس بچے کو تین ہفتے پہلے دواؤں کے ذریعے قبل از وقت دنیا میں لانے کی کوشش کی تھی انہیں اگر محمد حمین سکندر کا تعارف ہو جاتا تو وہ اس پیدائش کو کم کم از تین سو سال تک روکتے ورلڈ بینک کے بورڈ آف گورنر کے ایک ہنگامی اجلاس نے متفقہ طور پر سلار سکندر افریقہ کے لیے ورلڈ بینک کا نیا نائب صدر نیا چہرہ چنا تھا یہ عہدہ ورلڈ بینک کی تاریخ میں پہلی بار کسی غیر افریقی کو دیا گیا تھا اور دینے کی وجوہات ساری دنیا کے سامنے تھیں سلار سکندر چینلز پر چلنے والے ان بریکنگ نیوز اور الرٹس کے درمیان ورلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹرز میں ورلڈ بینک کے صدر سے ملاقات کے لیے تیار ہو رہا تھا جو ورلڈ بینک کے صدر کی درخواست پر ہو رہی تھی وہ ورلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹر سے ورلڈ بینک کے صدر سے ملاقات کی بھیک مانگتے مانگتے, مانگتے کتا بن کر وہاں سے نکلا تھا اور اب اسی صدر کی منت پھری درخواست پر وہاں صدر کے ذاتی استعمال میں میں میں آنے والی کاروں سے ایک شوفر سمیت لیموزین بادشاہوں کی سیکیورٹی اور پروٹوکول کے ساتھ وہاں بلایا جا رہا تھا وہ زندگی میں پہلی بار کسی لیموزین میں بیٹھا تھا نہ زندگی میں پہلی بار سیکیورٹی اور پروٹوکول کے لوازمات چک رہا تھا مگر زندگی میں پہلی بار اسے گھٹن کا سامنا کرنا پڑا تھا جو اس کے سینے کو پنجرے میں قید پرندہ کر رہی تھی ہیڈ کوارٹر کے باہر پریس موجود تھا اپنے مشین گنوں جیسے کیمروں اور مائکس کے ساتھ بجلی کی طرح فلیش لائٹ کے فلیش لائٹ کے جھماکوں کی تیاری اور انتظامات کے ساتھ اطلاع کس نے دی تھی اس کے اس دن وہاں آنے کی یہ سلار سکندر کے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں تھی وہ سرکس کا وہ جانور تھا جسے بینک اور سی آئی اے اب نچا کر تماشا لوٹنا چاہتے تھے اور سرکس کا جانور اس لیموزین سے فلیش لائٹ اور سوالوں کے نعروں کے درمیان اترتے ہوئے اپنی اگلی حکمت عملی ترتیب دے رہا تھا اسے اگر ناچنا ہی تھا تو اپنی شرطوں پر پتلی بننا تھا تو شرائط کسی کی انگلی کی نہیں وہ لیموزین سے اتر کر اپنے کھلے کوٹ کے بٹن بند کرتا فلیش لائٹ کے جھماکوں سے کچھ فاصلے پر ڈرائیور ڈرائیوے کے دونوں اطراف پہ لگی ہوئی وارننگ ٹیپ کے پار کیمرہ مینوں اور جرنلسٹ کی بھیڑ کی طرف ایک نظر بھی ڈالے بغیر عملے کے ان افراد کی رہنمائی میں لمبے لمبے قدموں کے ساتھ اندر چلا گیا تھا جنہوں نے کار سے اترنے پر اس کا استقبال کیا تھا کچھ نئے لوگوں کے علاوہ بورڈ روم میں وہ سب لوگ موجود تھے جن سے وہ کچھ دن پہلے بھی ملا تھا لیکن اب سب کچھ بدل چکا تھا جیسے اس کا باطن ویسے ہی ان لوگوں کا ظاہر اس کا استقبال بورڈ روم میں ایک ہیرو کے طور پر تالیاں بجا کر خیر خیر مقدمی نعروں کے ساتھ کیا گیا تھا یوں جیسے وہ کوئی ہیرو تھا جو جنگ جیت کر کسی بادشاہ کے دربار میں اپنی خدمات کے بدلے میں کوئی بڑا اعزاز لینے آیا تھا ان سب کے چہروں پر مسکراہٹیں اور نرمی تھیں آنکھوں میں ستائش اور ہونٹوں پر داد اور تحسین گرم جوشی سے مسافحہ اور مان کرتے ہوئے سلار سکندر صرف یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ کر کے کیا آیا تھا جس کے لیے ایسا استقبال کیا گیا تھا وہ انہی لوگوں کے ساتھ بیزوی شکل کی میز پر وہ ان لوگوں کے ساتھ پیزوی شکل کی میز پر پریزیڈنٹ کی سیٹ کے داہنی جانب پہلی نشست پر بیٹھا گیا بیٹھایا گیا تھا جن کی گردن کا سریا اور لہجوں کی رونت نے اس کی عزت نفس کی دھجیاں اڑائی تھیں انسان کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ بھولتا رہی ہے نہ برائی نہ اچھائی نہ کم ظرفی نہ احسار نہ بے رحمی نہ احسان نہ عزت نہ ذلت سلار سے بھی غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ایک انسان تھا جو کچھ ہو چکا تھا وہ پتھر پر لکیر تھا جو کچھ ہو رہا تھا وہ پانی کی پھوار تھا اس کی آمد کے ٹھیک پانچ منٹ بعد ورلڈ بینک کا صدر بورڈ روم میں آ گیا تھا سرار سکندر بھی باقی سب کی طرح اس کے احترام استقبال کے لیے کھڑا ہوا تھا ورلڈ بینک کو آپ پر فخر ہے اس کے ساتھ ہی استقبالی کلمات کی ادائی کے بعد صدر کے منہ سے نکلنے والے جملے کو سن کر سلار سکندر کا دل کہہ کے مار کر ہنسنے کو چاہا تھا اسے سکندر عثمان یاد آئے تھے اس کے بچپن میں اسکول میں اس کے ٹیچر سے ملتے ہوئے وہ اپنی ان پانچویں خبیص اولاد کی عزت انہیں کی عزت انہیں الفاظ میں کرتے تھے کیونکہ نے انہیں سختی سے سمجھایا تھا کہ ان کے سلامتی جملے ان کے لیے غیر معمولی ذہین بیٹے کے دماغ اور نفسیات پر برے اثرات چھوڑ سکتے ہیں اور اپنی اس پانچویں اولاد کے کارناموں پر جلنے کرنے کے باوجود آئی یو کہتے تھے اور I am proud of you مجھے تم پر فخر ہے بھی ورلڈ بینک کا صدر سلار سکندر کا باپ نہیں تھا مگر امریکہ تھا اور اس وقت اگر بینک کے صدر کو اپنے کے لالے پڑے ہوئے تھے تو امریکہ کو افریقہ میں اپنے مفادات اور اس ساکھ کے اچھی کا اسے بہم تھا سلار سکندر نے اس وقت وہ مسیحا لگ رہا تھا جو سب کچھ کر سکتا تھا کم از کم افریقہ میں پریزیڈنٹ کے جملے اور بورڈ روم کے لوگوں نے تالیاں بجائی تھیں اور یوں جیسے وہ پریزیڈنٹ کی تعریف کی تائید کر رہے ہوں سلار نے شکریہ ادا کیا تھا اور پریزیڈنٹ کی سیٹ سنبھالنے کے بعد سب لوگوں کی طرف اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا پریزیڈنٹ نے کانگو کی صورتحال سے گفتگو کا آغاز کیا تھا اور وہاں ورلڈ بینک کے ملازمین پر ہونے والے حملوں اور میں زخمی اور مارے جانے والے لوگوں کے لیے ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی تھی اور اس کے بعد پیٹرو سباکا کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا تھا چند جملوں میں اور پھر وہ سالار سکندر کی رپورٹ پر آ گیا تھا جو بینک کے بورڈ آف گورنر نے پڑھ لی تھی نہ صرف پڑھ لی تھی بلکہ اس رپورٹ کی تمام سفارشات کو مانتے ہوئے ایک انکوائری کمیشن تشکیل دیا گیا تھا جو اس پروجیکٹ کو وقتی طور پر معطل کرتے ہوئے نئے سرے سے اس کا جائزہ لے گا سلار سکندر نہ حیران ہوا تھا نہ متاثر سے اندازہ تھا ورلڈ بینک اس سے کم میں کانگو میں دوبارہ داخل نہیں ہو سکتا تھا انہیں وہ پروجیکٹ اب ان حالات میں ختم کرنا ہی تھا اور اگر وہ یہ ظاہر کر رہے تھے کہ بورڈ آف گورنر نے وہ رپورٹ اب پڑی تھی اور اس کو فوری طور پر متفقہ طور پر منظور کر لیا تھا تو ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا یہ نقصان کو کنٹرول کرنے کے لیے اختیار کی جانے والی سی آئی اے کی حکمت عملی کا پہلا حصہ تھا یہ پنڈورا باکس ان کی وجہ سے کھلا تھا اب اس کو انہیں انہیں انہیں بند کرنا تھا وہ جس جارحیت کو بہترین حکمت عملی مان کر چلے تھے ناکام ہو گئی تھی تو انہیں اب بیک فٹ پر جا کر دفاعی حکمت عملی اختیار کرنی پڑی تھی سلار سے قدر خاموشی سے پریزیڈنٹ کی گفتگو کو سنتا رہا تھا اس نے اپنی گفتگو کے اختتام پر سلار سکندر کو دی جانے والی نئی ذمہ داریوں کا اعلان کیا تھا بورڈ روم میں بچتی ہوئی تالیوں میں وہ بیتاث اور چہرے کے ساتھ اپنی بے وقت خدمات کے سلے میں ملنے والے اہم ترین عہدے کی قدر و قیمت کا اندازہ لگا رہا تھا اس کی پریزنٹیشن جو اس نے کچھ دن پہلے سی بورڈ روم میں پیش کرنے سے بھی کئی ماہ پہلے ورلڈ بینک کو بھیجی تھی اور جس پر اسے خاموشی سے رپورٹ واپس لینے یا عہدہ چھوڑ دینے کی دھمکی دی گئی تھی اب بورڈ روم میں دوبارہ چلائی جا رہی تھی اور بورڈ روم میں بیٹھا ہوا ہر شخص اس رپورٹ میں پیش کی جانے والی حقائق اور سلائٹس کو دیکھ کر یوں حیران اور مضطرب نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا جیسے وہ زندگی میں پہلی بار اس رپورٹ سے اور اس رپورٹ کے اندر پیش کیے جانے والے حقائق سے متعارف ہو رہا ہو اگر وہ ایکٹریس تھے تو کسی تھرڈ کلاس تھیٹر کمپنی کے اور اگر منافق تھے تو اعلیٰ معیار کے سلال کو وہاں بیٹھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ دنیا کے طاقتور ترین مالیاتی ادارے کے ہیڈ کوارٹر میں نہیں بلکہ کسی گھٹیا ترین گھٹیا تھیٹر میں چلنے والے مزاحیہ ڈرامے کے سامنے بیٹھا ہے جس میں ہر ایکٹر اور اوور ایکٹنگ کر رہا تھا اور مشین میں ریکارڈ کہہ کے اور تالیاں ہر ہر جملے اور ایکسپریشن پر بچ بچ کر اسے ماسٹر پیس ثابت کرنے پر تلے تھے میں صدر اور بورڈ میں موجود تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں آنے کا موقع دیا مجھے بہت خوشی ہے کہ اس رپورٹ کو بنیاد بناتے ہوئے اس میں پیش کی جانے والی تمام سفارشات کو مان لیا گیا ہے مجھے امید ہے اس قدم کے اٹھانے سے ورلڈ بینک کو ایک بار پھر کانگو میں اپنی ساکھ بحال کرنے میں مدد ملے گی میٹنگ پر سلار سکندر کو بات کرنے کے لیے کہا گیا تھا اور اس نے بہت مختصر بات کی تھی to the point formal professional جذباتیت کے بغیر اور اسی دو ٹوک انداز میں جس کے لیے وہ مشہور تھا میں شکر گزار ہوں کہ ورلڈ بینک اور بورڈ آف گورنر نے مجھے نائب صدر کے لیے منتخب کیا لیکن میں اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے عہدہ نہیں سنبھال پاؤں گا مجھے یقین ہے ورلڈ بینک کی ٹیم میں مجھے یقین ہے ورلڈ بینک کی ٹیم میں مجھے یقین ہے ورلڈ بینک کی ٹیم میں عہدے کے لیے مجھ سے زیادہ موزوں لوگ موجود ہیں صدر نے اس کے آخری جملے پر بیچانے سے اپنی نس پر پہلو بدلا اس سے توقع تھی اور صرف اس سے نہیں انہیں توقع تھی کہ سلار سکندر کا جواب اس آفر پر کیا آئے گا لیکن اس کے باوجود اسے بے چینی ہوئی تھی اس وقت انہیں اپنی ساکھ بچانا تھی اور یہ کام اس وقت سلار ہی کر سکتا تھا میٹنگ اس کے بعد دو تین منٹ کے اندر ختم ہو گئی تھی اس کے بعد سلار ورلڈ بینک کے صدر سے اکیلے میں ملا تھا وہاں کا ماحول الگ تھا جو باتیں ہوئی تھیں وہ بھی کچھ اور تھی مجھے اپنے کمرے سے چوری ہونے والی تمام چیزیں چاہیے لیپ ٹاپ ٹریول ڈاکیومنٹس میرے باقی ڈاکیومنٹس سلار سکندر نے اس کمرے میں میٹنگ کے شروع میں ہی ایجنڈا سیٹ کیا تھا اب اس کا کچھ بھی داؤ پر نہیں لگا ہوا تھا اور وہ باتیں منوانے ہی آیا تھا آپ کے کمرے سے چوری ہو جانے والی چیزوں سے ورلڈ بینک کا کیا تعلق صدر نے انجان بننے کی پہلی اور آخری کوشش کی تھی سلار نے بات کاٹ دی تھی اگر میری چیزیں نہیں مل سکتی تو پھر مجھے کسی بھی ایشو پر بات کرنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھنا صدر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتا رہا پھر اس لہچہ نرم رکھتے ہوئے اس سے جیسے چمکارا میں ہدایت جاری کرتا ہوں کہ فوری طور پر آپ کے نقصان کی تلافی کی جائے آپ کے ڈاکیومنٹس کا متبادل سلار نے اسی اکھڑ پنسس کی بات کاٹی مجھے اپنی چیزیں چاہیے نہ نقصان کی تلافی چاہیے نہ کوئی متبادل مجھے اپنے اور اوریجنل ڈاکیومنٹس چاہئیں خاموشی کے ایک لمبے وقفے کے بعد صدر نے ہتھیار ڈالے اور کہا ٹھیک ہے مل جائیں گے لیکن ورلڈ بینک اور امریکہ کو کانگو میں آپ کی ضرورت ہے ایک شرط اس نے منوائی تھی اور ایک شرط انہوں نے رکھ دی تھی میں کسی کی کٹ پتلی بن کر کانگو میں وہاں کے انسانوں کا استعمال نہیں کر سکتا نہ کروں گا اس نے دو ٹوک انداز میں کہا آپ کانگو میں جا کر وہ کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں صدر نے کہا میں بندے ہاتھوں کے ساتھ کہیں کچھ نہیں کر سکتا نائب صدر کے طور پر آپ کو لامحدود پاورز دی جائے گی اور فوری طور پر مطلع کر دیا جائے گا آپ اس پروجیکٹ کو روکنا چاہتے ہیں وہاں چلنے والے کسی بھی پروجیکٹ کو آپ کو ہیڈ کوارٹر کی منظوری کی ضرورت نہیں آپ کو اختیار دیا جائے گا کہ آپ یہ فیصلہ خود کر سکیں چند لمحوں تک سلاڈ بول نہیں سکا یہ جال تھا تو پکا تھا جھانسا تھا تو اچھا وہ ماتھے پر بلوں کے ساتھ ہونٹ کاٹتا میز کے دوسری طرف بیٹھے شخص کو دیکھتا رہا جس کی کرسی کسی بھی وقت جانے والی تھی اور یہ اندازہ صرف صدر ہی کو نہیں سب کو تھا مگر وہ ایک باعزت راستہ چاہتا تھا لاتے کھا کر جانے کے بجائے باتوں کے ذریعے جانا چاہتا تھا جتنے اختیارات آپ مجھے دیکھ کر کانگو میں بھیجنا چاہتے ہیں اتنے اختیارات آپ کسی کو بھی دیکھ کر کانگو بھیجتے ہیں تو وہ صورتحال سنبھال لے گا سلار نے کچھ لمحے خاموشی کے بعد کہا ایشو اختیارات کا نہیں ہے نیت کا ہے جو تم افریقہ میں کرنا چاہتے ہو کوئی دوسرا نہیں کرنا چاہے گا سلار اس شخص کا چہرہ دیکھتا رہا کچھ وقت لو سوچو پھر فیصلہ کرو اسے قید کر کے آزاد کیا گیا تھا اس نے واپسی پر بھی میڈیا سے بات نہیں کی الجھن تھی کہ اور بڑھتی تھی بڑی تھی گھٹن تھی کہ سوا ہوئی تھی واپسی کا راستہ بھی اس لیمزین کے کانٹوں پر طے ہوا تھا ہوٹل میں واپس آتی اس سے کمرے میں ٹی وی پر نہ صرف ورلڈ بینک ہیڈ کوارٹر جاتے اپنی فوٹیج دیکھ لی تھی بلکہ نیوز چینلز پر اپنی تعیناتی کی بریکنگ نیوز بھی دیکھ لی تھی وہ اس کے لیے انکار مشکل سے مشکل تر بننا رہے تھے جال کی ڈوریاں کستے جا رہے تھے اس کا سیل فون منٹوں میں مبارک کے پیغامات اور کال سے بچنے لگا تھا پہلے اس فون کا نہ بجنا قیامت اور اب بچے چلے جانا عذاب اور اس سب کے بیچوں بیچ اس نے ماما کو کال کی تھی یہ جاننے کے باوجود کہ یہ خبر اس تک بھی پہنچ گئی ہوگی اس کا رد عمل کیا ہو سکتا تھا اسے یاد تھا اس نے ماما کے ساتھ پہلے عمر عمرے کے بعد اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بینک کی ملازمت چھوڑ دے گا نوکری اس کے لیے مسئلہ نہیں تھی وہ نوکری کبھی بھی کہیں بھی حاصل کر سکتا تھا مگر اس سے پہلے اس نے کبھی غور نہیں کیا تھا کہ وہ جن جگہوں پر کام کرتا رہا تھا وہ بلا واسطہ یا بل واسطہ سود سے منسلک رہے تھے بڑے بڑے مالیاتی ادارے آرگنائزیشنس وہ سب جو دنیا کی اکنامک اکنامک پلس چلاتے تھے وہ سود کے خون سے ہی چلاتے تھے فلاحی کام ہو یا سماجی ذمہ داری پر خیزات کا رستہ بھی وہیں سے پرخیزات کا رستہ بھی وہیں سے نکلتا تھا اور سلار سکندر اس سب کا حصہ تھا اس بین الاقوامی مالیاتی نظام کا ایک پرزہ تھا جو سود کے پیسے سے چل رہا تھا وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اسے احکامات کا علم نہیں تھا وہ یہ اعتراف کرتا تھا اسے تمام حدود کا پتہ تھا اور وہ حدود توڑنے کا گناہ گار گناہ گار چلا آ رہا تھا زندگی میں بہت دفعہ رسک ہمیں مجبور کر دیتا ہے کہ ہم کھانے والے پیٹ کا سوچے کمانے والے ہاتھ کریں سلار کو رسک کی مجبوری نہیں تھی مگر کامیابی کی بھوک ضرور تھی احساس کے بغیر امامہ نے پہلی دفعہ بڑی ہٹائی سے اس شیشے کے گھر کو توڑا تھا جو اس نے اپنے گرد بنایا تھا اسے وہ عکس دیکھنے پر مجبور کیا تھا جسے وہ اپنا نہیں مانتا تھا وہ اعتراف نہیں کرتا تھا لیکن شرمسار ہو گیا امامہ نے پہلی دفعہ بڑی ٹٹھائی سے اس شیشے کے گھر کو توڑا تھا جو اس سب نے گرد بنایا تھا اسے وہ عکس دیکھنے پر مجبور کیا تھا جسے وہ اپنا نہیں مانتا تھا وہ اعتراف نہیں کرتا تھا لیکن شرمسار ہو گیا تھا پریشان بھی لیکن پھر اسے یہ اطمینان بھی تھا کہ اس کا بینک کے ساتھ کانٹریکٹ ختم ہو رہا تھا اور وہ اسے دوبارہ رینیو نہیں کرے گا امریکہ جا کر اس نے پی ایچ ڈی کے ساتھ جس مالیاتی ادارے میں جزوقتی وقتی کا جس وقتی اکانومسٹ کی نوکری کی تھی وہ کوئی انویسٹمنٹ بینک نہیں تھا لیکن کہیں نہ کہیں وہ بھی سود کے کاروبار سے مبرا نہیں تھا لیکن سالار اپنے آپ کو یہ تسلی دلانا دلاتا تھا کہ وہ وہاں ایک اکانومسٹ کے طور پر کام کر رہا ہے وہ ادارہ اس سے سود سے منسلک کوئی کام نہیں لے رہا مگر ضمیر کہیں نہ کہیں ایک سوئی سے چگوتا رہتا تھا اس کی تنخواہ وہیں سے آتی تھی جہاں سود کا منافع آتا تھا ورلڈ بینک کو جوائن کرنے کے فیصلے سے امامہ خوش نہیں تھی اس کا اعتراف وہی تھا اور وہیں تھا تم بے شک ورلڈ بینک کے پروجیکٹ سے منسلک ہو رہے ہو لیکن ورلڈ بینک کرتا تو سود کا کاروبار ہی ہے نا چھوٹے بینک افراد کا استعمال کرتے ہیں اور ورلڈ بینک قوموں کا تم مجھے بتاؤ فرق کیا ہوا آسان قرضہ سستا قرضہ لیونگ ٹرم لانگ ٹرم قرضہ شارٹ ٹرم قرضہ آسان شرائط کا قرضہ کوئی ایسا قرضہ ہے ورلڈ بینک کے پاس جس پر سود وہ نہ لیتا ہو اس طرح سلار کے ساتھ بحث کی تھی جبریل ابھی ایک سال کا تھا سلار کو لگا تھا زندگی یک دم پرسکون ہونے لگی ہے ایک خوشحال خاندان زندگی کا وہ فیس جو وسیم اور سعد کی حادثاتی موت کے بعد امامہ کے ڈپریشن اور پاکستان چلے جانے کے ساتھ شروع ہوا تھا وہ آہستہ آہستہ ہی صحیح لیکن ختم ہوتا چلا گیا تھا اور تب جو موقع سلار کو ورلڈ بینک کی صورت میں ملا تھا وہ اس کے تجربے اور عمر کے حساب سے بہت شاندار تھا وہ امامہ کے اعتراضات پر بہت ناراض ہوا تھا اگر ہم اسی طرح ایک ایک چیز میں اگر ہم اسی طرح ایک ایک چیز میں مین میخ نکالتے رہیں گے تو پھر اس معاشرے اور سسٹم میں تو کہیں بھی کام نہیں کر سکیں گے کیونکہ یہ تو پورا معاشرہ سود پر کھڑا ہے اور وہ ہمارے لیے اپنے سسٹم کو نہیں بدلیں گے اس نے ماما کو سمجھانے کی کوشش کی تھی پھر تو ہمیں حلال کھانے کی کوشش بھی ترک کر دینی چاہیے تم پھر سپر اسٹور میں ڈبوں پر ان کی اجزاء کیوں چیک کرتے رہتے کرتے رہتے ہو بس یہ سمجھ کر کھا لینا چاہیے یہ سب کچھ کہ یہ ہمارا نہیں ان کا معاشرہ ہے اور وہ اپنے سپر اسٹور میں وہ چیزیں رکھیں گے جو انہیں پسند ہیں امامہ نے چند لمحوں کے لیے اسے لاجواب کر دیا تھا وہ بحث جاری رکھنے کے بجائے وہاں سے اٹھ گیا تھا لیکن امامہ کے خوش ناخوش ہونے کے باوجود اس نے ورلڈ بینک جوائن کر لیا تھا اور ورلڈ بینک جوائن کر جوائن کرنے کے بعد اس سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ اس نے اپنا ایگریمنٹ اور جاب پر وفائل کے کاغذات امامہ کو زبردستی پڑھ پڑھ کر سنائے تھے اس سے سب کچھ سننے کے بعد ان پیپرز کو واپس لفافے میں ڈال کر اسے دیتے ہوئے کہا تھا ہم سود کے پیسے سے انسانیت کی خدمت اور بہتری کے خواب دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہو اور تم سود کے پیسے سے انسانیت کی خدمت اور بہتری کے خواب دیکھ رہے ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ اس میں فلاح ہے نہیں ہے سود کا سمر انسانوں کی زندگی بدل سکتا ہے مگر تباہی میں بہتری میں نہیں اس کی سوئی جہاں اٹکی تھی وہیں اٹکی رہتی تھی رہی تھی امامہ ضد ضدی تھی سلار کو اس کا اندازہ تھا خود بھی ضدی تھا لیکن ان کی ضد کبھی ایک دوسرے کے مقابل نہیں آئی تھی کہیں نہ کہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی دوسرے کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا تھا وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر کبھی نہیں گئے تھے اس ایک ایشو پر بھی اس سے شدید نظریاتی اختلاف رکھنے کے باوجود اماموں نے ہر بار روزگار کے سلسلے میں اس کے انتخاب کو اس کے انتخاب کو مجبوری کے طور پر قبول کیا تو کیا تھا لیکن اس نے کبھی اس روزگار کے بارے میں زبان بندی نہیں کی تھی اور اس کی یہ برملا تنقید سرار کو خفا بھی کرتی تھی اور کمزور بھی اس دن بھی امامہ کو فون کرتے ہوئے اسے احساس تھا کہ وہ اس سے کیا سننے جا رہا ہے لیکن خلاف توقع امامہ نے اس کے کے نئے حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی وہ اسے جبریل و عنایا کی باتیں کرتی رہی ہم ان کے بارے میں بتاتی رہی یہاں تک کہ سلار کا احساس جرم حد سے گزر گیا وہ جیسا چاہتا تھا کہ وہ اسے ملامت کرے کوئی تو مبارک بات دینے کے بجائے اس کے ضمیر کو لگائے تمہیں پتہ ہے ورلڈ بینک نے مجھے وائس پریزیڈنٹ امامن کو اس نے اس کو بات مکمل نہیں کرنے دی ہاں اس نے یہ خرفی جواب دیا تو سلار کو اس ایک اس ایک یک خرفی جواب سے تسلی نہیں ہوئی تو کیا اماما نے مدھم آواز میں پوچھا تو تم کچھ کہو گی نہیں اس نے بیجان اس نے جان بوجھ کر یہ نہیں کہا تھا کہ تمہارا کیا خیال ہے یس ایک اور یک حرفی جواب آیا کیوں وہ وہ بے قرار ہوا اور فیصلہ اپنی مرضی سے کرتے ہو پھر رائے دینے کا فائدہ سلار ایک لمحہ کے لیے خاموش ہوا پھر اس نے مدھم آواز میں کہا میں نے ابھی آفر قبول نہیں کی میں نے ابھی آفر قبول نہیں کی کر لوگے میں جانتی ہوں جواب نے اس کے چودہ طبق روشن کی اور ساتھ اسے ہنسایا بھی اس میں ہنسنے والی تو کوئی بات نہیں تھی امامہ کو اس کی یہ ہنسی اچھی لگی تھی پھر بھی اس نے کہا میں جب بھی تمہاری بات نہیں مانتا نقصان اٹھاتا ہوں سرار نے اس لمحہ عجیب اعتراف کیا وہ جیسے اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس نے ورلڈ بینک جوائن کرنے کے حوالے سے اس کی بات نہ مان کر غلط فیصلہ کیا تھا لیکن وہ فی الحال اسے اتنے کھلے لفظوں میں یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا اس بار وہ ہنس پڑی تھی بڑی خوشی ہوئی یہ بات سن کر لیکن میں یہ تو نہ سمجھوں نا کہ تم آئندہ ہمیشہ میری بات مانا کرو گے اس نے سلار پر اس پر اس نے سلار پر چوٹ کی تھی بالکل جواب ٹراخ سے آیا اس بار دونوں ہنس پڑے پھر سلار نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس سے کہا یہی وہ بات تھی جو کانگو سے آتے ہوئے تم سے کہنا چاہتا تھا امامہ کو یاد آیا اس سے ایک اعتراف کرنا تھا واپس آ کر او میں نے سوچا پتہ نہیں کیا کہنا چاہتے تھے تم وہ دھیرے سے ہنسی پھر اس نے کہا ایسا کیا ہوا کہ تم یہ بات کہہ رہے ہو مجھ سے یا تب کہنا چاہ رہے تھے وہ یقیناً بیوقوف نہیں تھی سرار کی سمجھ میں نہیں آیا اس بات کا کیا جواب دے جواب دے بھی یا نہیں جو پچھتاوا پیٹرس اباکہ سے ملاقات اور اس پروجیکٹ کے بارے میں حقائق کو جان کر شروع ہوا تھا وہ امریکہ میں پہنچ کر احساس جرم میں تبدیل ہو جائے گا اس سے اندازہ نہیں تھا تم مجھ سے شیئر نہیں کرنا چاہتے اماما نے اس کی خاموشی کو پہلی کی طرح پوچھا ابھی نہیں اس نے جواب دیا یہاں کب آؤ گے امامہ نے بات بدل دی تھی ابھی فلائٹس بند ہے کنچاسا کے لیے ایئرپورٹ عارضی طور پر فنکشنل نہیں ہے میں کوشش کر رہا ہوں کسی نہ کسی طرح وہاں پہنچ جاؤں لیکن تم پریشان تو نہیں ہونا سلار نے اس سے پوچھا اب نہیں ہوں اور تم بھی پریشان مت ہونا ہم سب محفوظ ہیں اور مجھے اور حمین کو علاج کی تمام سہولیات مل رہی ہیں امامہ نے اس کے لہجے میں نمودار ہوتی ہوئی تشویش کو محسوس کرتے ہوئے کہا وہ خود سرجری اور کی پری میچور ہونے کی وجہ سے سفر نہیں کر سکتی تھی کم از کم ایک ماہ تک ورنہ سلار خود وہاں جانے کے بجائے اسے وہاں سے نکلوانے کی کوشش کرتا سلار نے بہت مطمئن ہو کر کچھ دیر جبریل اور عنایہ سے بات چیت کی اور اس کے بعد کال ختم کر کے وہ اس لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا اور ان کاغذات کی طرف جو ابھی کچھ دیر پہلے اس سربا مہر تھیلے میں اس شخص کے اس شخص ایک شخص اس کے کمرے میں اسے دے گیا تھا سب کچھ بالکل محفوظ حالت میں تھا کوئی چیز ڈیلیٹ یا غائب یا بدلی نہیں گئی تھی اس کے باوجود سلار کو اپنے ان باکس میں جاتے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی اس سے پہلے بھی وہاں تھا یا شاید اس وقت بھی وہ مانیٹر ہو رہا ہوگا کیونکہ اس کے ان باکس میں موجود سات گھنٹے پہلے تک آنے والی ہر ای میل کھولے اور پڑھے جانے کی نشاندہی کر رہی تھی وہ اپنے فون سے اپنے ان باکس کو ایکسیس نہیں کر پا رہا تھا ورنہ شاید یہ بات اس سے پہلے ہی پتہ چل جاتی شاید ورلڈ بینک کے صدر کے ساتھ ملاقات میں اس نے ان چیزوں کی واپسی کا مطالبہ نہ کیا ہوتا تو اس کا اس کا ہیکڈ ای میل ایڈریس بھی ایڈریس کبھی دوبارہ اس کے لیے ایکسیسیبل نہ ہوتا اس سے اب غصہ نہیں آ رہا تھا نہ ہی بے بسی کی کسی کیفیت کو اس نے وقت محسوس کیا تھا جو بلائیں اسے اس سے چمٹ چکی تھیں وہ اس کا اپنا انتخاب تھیں ان باکس میں موجود ای میلز پر ایک تائرانہ نظر ڈالتے ہوئے ایک ای میل پر ایک لمحہ کے لیے جیسے اس کا دل لمحہ بھر کے لیے رکا تھا وہ پیٹرو سباکا کی طرف سے میڈیا سینٹر کے باہر سے اسے بھیجا جانے والا آخری پیغام تھا جو بہت لمبا ہو جانے کی وجہ سے باقا نے ٹیکسٹ کرتے کرتے اسے ای میل کر دیا تھا بوجل دل کے ساتھ اس نے اس ای میل کو کھول دیا تمہیں پتہ ہے میں اس وقت کہاں کھڑا ہوں ٹائم وارنر سینٹر اور کس لیے میں بھی کچھ دیر پہلے اینڈرسن کوپر کے ساتھ تھا سی این این اسٹوڈیو میں اس کے شو میں شرکت سے پہلے ابتدائی بات چیت کے ایک سیشن کے لیے مجھے پتا اس وقت تم کہو گے oh my god man you did it yes I did it Salar نے ایک لمحہ کے لیے آنکھیں بند کر لی وہ کئی راتوں سے سو نہیں پایا تھا آنکھوں میں جلن تھی لیکن جس چیز نے اس وقت اس کی آنکھوں کو دھندلایا تھا وہ مسکراہٹیں تھیں اباکہ کے جملے کے اختتام پر جس میں وہ فخری انداز میں اور بیٹ اچھال کر آنکھیں گھما رہا تھا کوپر سے ملنے کے بعد میں نے سب سے پہلا میسج تمہیں کیا ہے کیونکہ میں یہاں تک کبھی نہ پہنچ پاتا اگر مجھے تمہاری صورت میں ورلڈ بینک کی بے زمیر دنیا میں ضمیر کی جھلک نہ دکھائی دیتی میں نے کبھی تمہیں یہ نہیں بتایا کہ جب میں پہلی بار تم سے ملا تھا تو میں اس جنگ میں ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار بیٹھا تھا نا امیدی اور مایوسی کے علاوہ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں تھا میں ایک ہاری ہوئی جنگ لڑ رہا تھا اس وقت مجھے یہ احساس ہو رہا تھا اور میں بہت کمزور تھا میں ان میں ان دیو کے سامنے واقعی ایک بونا تھا جو میرے ملک کو لوٹنے آئے تھے اور میں کچھ کر نہیں پا رہا تھا اپنے لوگوں کے لیے اور پھر میں تم سے ملا اور مجھے لگا ابھی ہتھیار نہیں ڈالنے چاہیے ابھی امید تھی تمہاری صورت میں اور میں ٹھیک تھا میں نے امید نہیں چھوڑی جنگ جاری رکھی اور میری امید مجھے یہاں تک لے آئی کہ اب چند دنوں میں پوری دنیا کانگو کے بارے میں بات کرے گی ہم چھوٹے کالے بدصورت معمولی انسانوں کے بارے میں جو دنیا میں صرف مفتو اور غلام بننے نہیں آئے میں نے آج کوپر کو تمہارے بارے میں بھی بتایا وہ تم سے بھی بات کریں گے مجھے یقین ہے اب کانگو کی تاریخ بدلنے والی ہے میرے لوگ اب ایک اچھی زندگی جئیں گے انسانوں جیسی زندگی جانوروں جیسی نہیں تم جب واشنگٹن پہنچ جاؤ تو مجھے انفارم کرنا ہم دونوں کو ملنا ہے کافی دن ہو گئے اسٹار بکس کی کافی ہے کافی ہے کافی پئیں اس بار بل میں پے میں پے کروں گا ای میل کا اختتام ایک اور مسکراہٹ سے ہوا تھا ایک آنکھ مارتی شرارتی مسکراہٹ سے سلار سکندر کسی بت کی طرح جملوں کو بار بار پڑھتا رہا بار بار ہر بار آخری جملے تک پہنچتے سے پہنچتے پہنچتے سے لگتا تھا وہ گزشتہ سارے جملے بھول چکا ہے اس نے درجنوں بار اس رات اسے اس ای میل کو پڑھا تھا پیٹرس اباکا کا باتونی تھا باتونی تھا بلا کا باتونی بات شروع کرتا تو بس شروع ہی ہو جاتا تھا وطن تین کن ان کتابوں اور مصنفین اور فلاسفرس کے حوالے دیتا تھا سلار سکندر اس کی گفتگو سے محفوظ ہوتا تھا اور کبھی کبھار تنگ بھی آج اسی ای میل میں ایباکا نے کسی کتاب کسی فلاسفر کا کال نہیں دہرایا تھا اس نے سے وہ کہا تھا جو اس کی اپنی سوچ اپنے احساسات تھے ہمیشہ کی طرح جذباتیت سے لتھڑے ہوئے اس نے اسی اس نے اس امید کی بات کی تھی جو وہ کھو رہا تھا اور جو اباکا کو وہاں تک لے آئی تھی کبھی کبھار زبان سے الفاظ نہیں الہامی باتیں نکلتی ہیں اس ای میل میں اباکہ نے بھی ایسی ہی ایک بات کہی تھی جو ہر حرف ٹھیک تھی کانگو کی تاریخ بدل رہی تھی اور اس تاریخ کو اباکہ نے اپنے خون سے بدلا تھا سالار نے ای میل کو بند کر دیا تھا اس میں ایباکہ نے کوئی اہم بات شیئر کی ہوتی تو اس کے ان باکس سے وہ ای میل قائب ہو چکی ہوتی لیکن اس ای میل نے اس کے دل کے بوجھ کو اور بڑھا دیا تھا وہ جس ترازو کے دو پلڑوں میں جھول رہا تھا اس کا عدم توازن اور بڑھ گیا تھا وہ ساری رات مسلح پر بیٹھا گر گڑا رہا تھا اللہ تعالیٰ سے ازمائش میں آسانی کی بھیک سیدھے راستے کی بھیک جس پر سے وہ ایک بار پھر سے بھٹک گیا تھا اور ان لوگوں میں شامل نہ کرنے کی بھیک جن پر اللہ کا عذاب آتا تھا کہیں نہ کہیں اسے خوف بھی تھا کہ وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا تھا اور اگر اولاد اور بیوی اور مال کی ازمائش جان لیوا تھی تو جان لیوا یہ احساس بھی تھا فجر کے وقت اسے ڈاکٹر سپ علی کا خیال آیا تھا اور خیال نہیں آیا تھا وہ جیسے دیوانہ وار ان کی طرف لپکا تھا وہ ایمرجنسی میں ٹکٹ حاصل کر کے اگلی رات ہی پاکستان دوڑا چلا آیا تھا ڈاکٹر سب علی سے ہمیشہ کی طرح ملے تھے گرم جوشی سے لیکن حیرانی سے کئی سالوں کے بعد اس طرح اچانک ان کے پاس بھاگتا آیا تھا انہوں نے اس سے باری باری سب کی خیریت دریافت کی امامہ ٹھیک ہے جی وہ ہمیشہ کی طرح اس دن بھی ان کی اسٹڈی میں اکیلا ان کے پاس بیٹھا تھا سر جھکائے ہے جبریل کیسا ہے انہوں نے اگلا سوال کیا وہ بھی ٹھیک ہے انایا وہ بھی اور حمین وہ بھی وہ سر چکا ہے ایک ایک کے بارے میں بتاتا گیا ڈاکٹر سبت علی الحمد کہتے رہے پھر ایک لمبی خاموشی کے بعد انہوں نے اسے مدم آواز میں پوچھا اور تم نہیں میں ٹھیک نہیں ہوں اس بار سلار سکندر نے سر اٹھایا تھا اور پھر بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا وہ دم بخود اسے دیکھتے رہے وہ پہلی بار ایسے ٹوٹ کر رویا تھا مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے ڈاکٹر صاحب اس سے روتے ہوئے اپنے چہرہ دونوں ہاتھوں سے رگڑتے ہوئے کہا ڈاکٹر صاحب نے کچھ نہیں کہا وہ صرف اسے دیکھتے رہے تھے چند لمحوں بعد انہوں نے کہا مجھے مت بتانا سلار نے حیران ہو کر ان کا چہرہ دیکھا آپ کو بتانے کے لیے ہی آیا ہوں گا میں تمہارا گناہ جان کر کیا کروں گا اب روک سکتا نہیں تمہیں پچھتاوا دیکھ چکا ہوں بہتر ہے اپنے اور اللہ کے درمیان ہی رکھو اسے جو پردہ ہے اسے پڑا رہنے دو اللہ غفور الرحیم ہے معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور معاف کرتا ہے اپنے بندوں کو انہوں نے ہمیشہ کی طرح تحمل سے اسے سمجھایا تھا میں بتاؤں گا نہیں تو میری گمراہی ختم نہیں ہوگی آپ کو اندازہ نہیں ہے میں کتنی تاریکی میں آپ کو اندازہ نہیں ہے میں کتنی تاریکی میں ہوں اندھیرا ہے کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اور مجھے اس تاریکی سے خوف آنے لگا ہے ڈاکٹر سپتلی نے اس کی بیچارگی میں کبھی نہیں اسے اس کی اس اس کی اس بیچارگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا اس کے پاس وہ جب کبھی بھی آتا تھا تو کسی مشکل میں ہی ہوتا تھا انہوں نے ایسی حالت میں اسے کبھی نہیں دیکھا تھا میں نے سود والا رسک چن کر اللہ کی حد توڑی ہے اور مجھ پر ایک کے بعد ایک پریشانی آ رہی ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں وہ ایک بار پھر رونے لگا تھا وہ اعتراف جو ضمیر کرتا رہتا تھا وہ آج پہلی بار کسی دوسرے انسان کے سامنے اپنی زبان سے کر رہا تھا توبہ کر لو اور وہ رسک چھوڑو چھوڑ دو انہوں نے بلا توقف سہول بڑی سہولت سے کہا توبہ آسان ہے مگر دلدل سے نکلنا آسان نہیں ہے میرے لیے انہوں نے سلار کی بات کے جواب میں کہا آسان تو کچھ بھی نہیں ہوتا دنیا میں لیکن ممکن بنا لیا جاتا ہے میں سینتیس سال کا ہوں اپنی عمر کے دس سال میں میں نے دنیا کے بہترین مالیاتی اداروں میں کام کیا ہے سارا رسک سود سے کمایا ہے وہ بھی جو میں نے اپنی ذات پر خرچ کیا وہ بھی جو میں نے دوسروں پر خرچ کیا جس رسک سے میں اپنی اولاد اور بیوی کی کفالت کرتا رہا ہوں وہ بھی سود ہے لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں اب کیا کروں ڈاکٹر علی نے اس کی بات کاٹ دی زندگی میں کچھ کچھ نہ غلط ہوتا جا رہا ہے نہیں ڈاکٹر صفت علی نے اس کی بات کاٹ دی اتنے سالوں بعد آپ کو ابھی احساس کیوں ہوا کہ آپ کا رزق حلال نہیں حرام ہے ان کا لہجہ پہلی بار عجیب عجیب محسوس ہوا تھا کیونکہ مجھے سکون نہیں ہے زندگی میں کچھ نہ کچھ غلط ہوتا جا رہا ہے مجھے لگتا ہے شاید میرے رزق میری آزمائشوں کی وجہ ہے وہ بے بس انداز میں کہہ رہا تھا آپ کو یاد ہے جب آپ میرے پاس امامت کی بیماری بیماری کے دنوں میں آئے تھے اور کہتے تھے کہ آپ کے گھر میں بے سکونی کیوں ہے امام آپ سے محبت کیوں نہیں کرتی آپ نے اس کے لیے دنیا کی ہر نعمت کا انبار لگا دیا ہے اس پر احسانوں کی حد کر دی ہے پھر بھی وہ آپ سے التفات کیوں نہیں رکھتی بے رخی کیوں برتتی ہے ناشکری کیوں ہے احسان کو کیوں نہیں مانتی وہ ڈاکٹر سبت علی کا چہرہ دیکھنے لگا میں نے آپ سے کہا تھا یہ سب اس کی وجہ سے نہیں ہو رہا آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے اس بے سکونی کی جڑ آپ کے رسک میں ہے وہ رسک وہاں سے آتا رہے گا آپ کی زندگی ایسی ہی رہے گی تب آپ یہ کہہ کر چلے گئے تھے کہ میں اب تو بینک میں کام نہیں کرتا اب تو کسی اور ادارے میں کسی اور حیثیت سے کام کرتا ہوں اور آپ نے یہ بھی کہا کہ میں ہمیشہ کی طرح ماما کی حمایت کر رہا ہوں اس کی غلطی کو تسلیم نہیں کروں گا ہر بات کا قصوروار آپ ہی کو قرار دوں گا وہ اسی طرح دھیمے انداز میں کہہ رہے تھے آپ نے تب بھی سوال کیا تھا اور جواب تسلیم نہیں کیا تھا میں نے آپ سے بحث نہیں کی تھی کیونکہ آپ بہت پریشانی میں تھے اس وقت میں آپ کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن جو جواب میں نے تب آپ کو دیا تھا آج بھی وہی دے رہا ہوں اور مجھے خوشی ہے آج آپ سوال کرنے میرے پاس نہیں آئے حل ڈھونڈنے آئے ہیں وہ مسکرائے اور چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئے پھر انہوں نے دوبارہ بات شروع کی آپ جس کاروبار سے منسلک رہے وہ کروڑوں لوگوں کے گھروں اور زندگیوں میں بے سکونی اور تباہی لاتا ہے پھر یہ کیسے ہوتا کہ وہ بے سکونی اور بے برکتی آپ کے دروازے پر دستک دینے نہ آتی اللہ اپنی حدوں کو توڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا وہ مسلمان ہو یا کافر سلام نے نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں ٹوک دیا ڈاکٹر صاحب مجھے امامت سے کوئی شکایت نہیں ہے وہ میری زندگی میں پریشانی اور بے سکونی کا باعث نہیں رہی مجھے گھر کی طرف سے سکون ہے اس بار ڈاکٹر صاحب نے اس کی بات کاٹ دی کیونکہ امامہ کے لیے آپ کے التفات کا وہ عالم نہیں رہا جو اس وقت تھا جب امامہ آپ کی زندگی میں شامل ہوئی تھی تب اللہ نے آپ کو اس کی بے التفاتی اور بے رخی کے ذریعے بے سکونی دی کیونکہ اس سے زیادہ تکلیف آپ کو کوئی اور چیز نہیں پہنچا سکتی تھی آج اللہ آپ کو اس چیز سے سب سے زیادہ تکلیف پہنچا رہا ہے جو آج آپ کے لیے سب سے اہم ہے وہ گنگ رہ گیا تھا بات درست تھی ڈاکٹر صاحب ہمیشہ کی طرح اس کے ایپوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش میں اس کے دل میں چھپے چور کو عیاں کرتے جا رہے تھے آپ نے وقتی طور پر بینک کی نوکری چھوڑی بلا واسطہ سود کے کاروبار سے منسلک ہونے کے بجائے کچھ عرصہ کے بعد بال واسطہ سود کے کاروبار سے منسلک ہو گئے سلار سکندر مجھ سے زیادہ اچھی طرح آپ کو پتہ ہے کہ حل کیا ہے مگر مشکل یہ ہے کہ اس حل کی طرف جانے پر آپ کا دل آمادہ نہیں ہے اور کبھی ہوگا بھی نہیں آپ ٹھیک کہتے ہیں آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن میری سمجھ میں واقعی نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں اس نے ڈاکٹر صاحب کی ہر بات کو تسلیم کیا تھا میں نے پچھلے سال امریکہ میں ایک گھر مورٹکیج کیا ہے اس سال امامہ کی سالگرہ پر میں اس کو وہ گھر دینا چاہتا تھا پانچ بیڈ روم کا گھر ہے پرائیویٹ بیچ کے ساتھ ساحل سمندر پر بہت مہنگا مجھے اگلے کئی سال اس کا مور گیج ادا کرتے رہنا ہے اب میرے تین بچے ہیں ایک اسکول جا رہے ہو چند سالوں میں اسکول جانے لگیں گے دو مجھے ان کی بہترین اسکولس میں ان کو بہترین اسکول میں پڑھانا ہے بہترین تعلیم دلوانی ہے بہترین یونیورسٹیز میں بھیجنا ہے بالکل اسی طرح جیسے میرے ماں باپ نے کیا میرے باپ نے کیا اور اس کے لیے مجھے پیسہ چاہیے مجھے ایک پورا آزمائش پر آسائش زندگی کی عادت رہی ہے میں ان آسائشات کے بغیر نہیں رہ سکتا اور یہ ساری آسائشات اور لائف سٹائل پیسہ مانگتا ہے اور میں اگر حلال و حرام کی سود کی بنیاد پر تفریق اور تمیز کرنے بیٹھوں گا تو پھر میں ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکوں گا جہاں مجھے ترقی اور کامیابی نظر آتی ہے وہاں سود بھی ہے اور جہاں سود نہیں ہے وہاں ترقی کی وہ رفتار بھی نہیں ہے جس پر میں سفر کرتا ہوں اب آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں میں کسی چھوٹی موٹی کمپنی میں کسی چھوٹے موٹے عہدے پر کام کر کے تھوڑا بہت پیسہ بنا کر جی سکتا ہوں لیکن اس سے میں خوش نہیں رہ سکتا وہ آرگنائزیشنز جن میں مجھے اسپارک اور اسکوپ دکھتا ہے جو مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے کھینچتا ہے وہاں کسی نے کسی شکل میں سود کی امیزش ہے حرام اور حلال کا فرق نہیں ہے میں کیا کروں یا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کسی یونیورسٹی میں فنانس اور اکنامکس پڑھا کر زندگی گزار لوں یا کسی کمپنی کا فنانشل آفیسر بن کر زندگی گزاروں وہ جیسے پھٹ پڑا تھا وہ ساری کنفیوژن جو ذہن میں تھی اب زبان پر آ رہی تھی اور زبان پر آ کر جیسے اس کے اعصاب کو سکون دینے لگی تھی آپ میرے رس کو میرے ہر مسئلے کی وجہ قرار دے رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں میں بھی اس رس سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں مجھے بھی سود سے نفرت ہے لیکن کوئی متبادل راستہ بھی نہیں ہے میرے پاس وہ اب پھر سے رنجیدہ ہو رہا تھا میں متبادل راستہ بھی بنانا چاہتا ہوں لیکن اس میں بھی وقت لگے گا تب تک میں کیا کروں میں آج ورلڈ بینک کو چھوڑتا ہوں تو چند مہینوں میں قصہ پارینہ ہو جاؤں گا اور کانگو میں جو ہو رہا ہے ہوتا رہے گا یہ پروجیکٹ آج بند ہوا ہے کل پھر چل پڑے گا ڈاکٹر صاحب نے بڑے تحمل سے اس کی بات کاٹتے ہوئے اس سے کہا سالار آپ یہ فیصلہ کریں کہ وہ کیا چیز ہے جو آپ کے لیے زیادہ پریشان کن ہے آپ کی اپنی زندگی یا دوسروں کی زندگی ہم دوسروں کی زندگی کو صرف اپنی زندگی پر تو ترجیح نہیں دے سکتے دو ہی چوائسیز ہوں تو ہم صرف اپنی زندگی کو ترجیح دیں گے ڈاکٹر صفت علی نے جیسے اسے آئینہ دکھایا تھا میرا ذہن اور زندگی اس وقت کسی دوراہے پر نہیں چوراہے پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے دو راستے ہوں تو انسان پھر بھی فیصلہ کر لیتا ہے سو راستوں کا کیا کرے وہ عجیب بے بسی سے ہنسا تھا آپ مسیحا نہیں ہیں نہ ہی اللہ نے آپ کو مسیحا بننے کے لیے پیدا کیا ہے آپ کو اللہ نے ایک اچھا انسان اور مسلمان بننے کے لیے پیدا کیا ہے پہلے وہ فرائض پورے کرے جو اللہ کی طرف سے اور لوگوں کی طرف سے آپ پر عائد ہوتے ہیں جو آپ کی ذمہ داری ہیں پھر ان لوگوں کی ذمہ داری کندھوں پر اٹھانے کی کوشش کرے جن کے بارے میں آپ سے کبھی ڈائریکٹ سوال نہیں کیا جائے گا وہ اس کے دماغ کی گرہوں کو کھولنے لگے تھے زندگی میں ہم اچھے اور برے فیصلے کرتے ہیں اور ہم ان کی قیمت چکاتے ہیں آپ اپنے بچوں کے سنہری مستقبل آزائشوں اور ایک موڈکیج گھر کی ملکیت حاصل کرنے کے لیے سود کھاتے رہنا چاہتے ہیں تو قیمت بھی آپ ہی چکائیں گے آپ کسی متبادل راستے تلاش کہ متبادل راستے کی تلاش میں مہلت چاہتے ہیں تو بھی اختیار اور انتخاب آپ ہی کے ہاتھ میں رہے گا لیکن کبھی کبھار ہم بہتر راستے اور مناسب وقت کی تلاش میں اپنی زندگی کے مہلت استعمال کر بیٹھتے ہیں وہ ان کی باتیں ویسے ہی دم بخود سن رہا تھا جیسے ہمیشہ سنتا آ رہا تھا پہلے آپ اپنے گھر کے اندر نا اتفاقی اور بے سکونی سے آزمائے گئے اب آپ کو اپنی کیریئر میں مشکلات سے آزمائے جا رہے ہیں میری دعا صرف یہ ہے کہ اگلی آزمائش اس سے بڑی نہ ہو جو کہیں کھل رہی تھی ڈاکٹر سپٹ علی نے انہیں جیسے کاٹنا شروع کر دیا تھا سلار اندر سے ہل رہا تھا آپ نے مجھ سے یہ تب کیوں نہیں کہا جب میں آپ کے پاس آنا شروع ہوا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں بینک میں کام کرتا ہوں آپ کو پتا تھا کہ سود کے کاروبار سے منسلک ہوں پھر تب آپ نے مجھ سے کیوں یہ ساری باتیں نہیں کہیں اس طرح خبردار نہیں کیا کبھی بھی ٹوکا نہیں ہونا چاہتے ہوئے بھی ان سے شکایت کرنے لگا میں وہ مبلغ نہیں ہوں سالار جو ہر شخص کو آتے ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیتا ہے یہ اللہ کی دنیا ہے اور اگر اللہ کی دنیا میں اللہ انسان کو اس کی بے عملی کے باوجود خود کھوجنے خود سیکھنے کا موقع دیتا رہتا ہے تو میں کیسے آپ کو سرزنش کرنا شروع کر دیتا آپ جس رب کے ماننے والے ہیں اس کی کتاب کو زبانی یاد کرتے اور دہراتے چلے آنے کے باوجود اس میں دیے گئے احکامات سے روگردانی کر رہے ہیں آپ جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور احکامات پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں آپ جس عورت کے عشق میں گرفتار ہیں اس کے پر بھی اس رزق کو چھوڑ نہیں پا رہے تو ڈاکٹر سپت علی آپ کو کیسے بدل دیتا کیسے روک دیتا وہ پانی پانی ہوا تھا اور ہوتا ہی کیا تھا میں آپ کو منع کرتا ڈراتا آپ میرے پاس آنا ہی چھوڑ دیتے میں نے سوچا آتے رہیں گے بدل جائیں گے آپ کو یاد آپ کو یاد ہے جب میں نے آپ سے پہلی ملاقات میں اپنی کچھ کتابیں آپ کی دی تھیں آپ کو دی تھیں کہ ان کا مطالعہ کیجیے گا وہ اپنے علم کی دھاگ بٹھانے کے لیے نہیں کیا تھا آپ کو یہی جتانا چاہ رہا تھا کہ آپ جس اقتصادی اور مالیاتی سسٹمز کے ساتھ منسلک تھے وہ غیر اسلامی تھا جائز اور حلال نہیں تھا سود پر کھڑا کیا گیا تھا اور میں نہیں مانتا ان کتابوں کے مطالعے کے دوران یہ خیال آپ کے ذہن میں نہ آیا ہوں کہ آپ کا رس سود سے آلودہ ہو رہا ہے میں نہیں مانتا میرے پاس اتنا اتنی باقاعدگی سے لیکچرز کے لیے آتے رہنے کے باوجود آپ نے کبھی ان لیکچرز میں سود یا ربا کے حوالے سے کوئی ممانعت کوئی درس نہ سنا ہو اور آپ کو یہ خیال نہ آیا ہو کہ جس کی ممانعت اور مذہب کی جا مذمت کی جا رہی ہے وہ وہی رسک ہے جو آپ بھی کما رہے تھے وہ ان کی باتوں کے جواب میں بولنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا ٹھیک کہہ رہے تھے اس نے کئی بار ڈاکٹر سپت علی سود کے حوالے سے بات کرتے سنا تھا وہ فوٹوگرافک میموری رکھتا تھا آج بھی ہر وہ سوال دہرا سکتا تھا ان کے جواب کے ساتھ جو کسی نے ڈاکٹر سپت علی سے اس حوالے سے پوچھا تھا اسے یاد تھا جب اس نے پہلی بار ڈاکٹر سپت علی کو سود کے حوالے سے بات کرتے ہوئے سنا تھا تو وہ بہت خفیف ہوا تھا صرف وہی نہیں وہاں پر موجود وہ سارے افراد جو بینکس یا انویسٹمنٹ کمپنیز سے منسلک تھے کسی نے ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کیا تھا کہ آخر ربا یا سود میں ایسی خرابی کیا ہے قرآن پاک اس کو کو حرام اور کاروبار کے منافع حلال کرتا ہے ڈاکٹر صاحب نے تب یہ جواب دیا تھا سود اسلام کی بنیاد کے خلاف ہے ہمارا دین جن کچھ بنیادی ہمارا دین جن کچھ بنیادوں پر کھڑا ہے اس میں اسے ایک انسانی ہمدردی اور مدد کا اصول ہے اگر مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ایک دوسرے کے بھائی اور مددگار ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ضرورت کے لیے اپنے مسلمان بھائی کو دی جانے والی رقم کو منافع کے ساتھ مشروط کر دیں ہمارا دین اللہ کی برتری کے علاوہ دنیا میں کسی اور سے ویسی قیدت اور پرستش کے خلاف ہے روپیہ صرف دنیاوی زندگی کو چلانے کا ذریعہ ہے اس روپے کو ہم اگر اپنا مقصد حیات بنا کر سرمایہ داری کے اصول اپنا لیں گے تو ہم اس انسان کو اشرف المخلوقات کے درجے سے ہٹا کر دولت کے اس مرتبے پر فائز کر دیں گے یہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ سود کا کاروبار کرنے والا اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کر رہا ہے تو دولت کا بت بنا کر انسانوں کی ضرورتوں اور مجبوریوں کو استعمال کرتے ہوئے ان کا استحصال کرنا دنیا میں اللہ کے نظام کو چیلنج کرنے کے برابر ہی ہے جس میں اللہ انسان کو ایک دوسرے کی پی سبیل اللہ مدد کرنے کا حکم دیتا ہے اگر اللہ کو ایک ماننے والا اور نبی کریم کو آخری پیغم پر ماننے والا بھی صرف خدا خوفی اور خدا ترسی کے لیے ایک دوسرے مسلمان کو منافع کے لیے بغیر کسی کچھ دوسرے مسلمان کو منافع لیے بغیر کچھ دینے پر تیار نہیں تو مسلمان اور کافر میں فرق کیا ہے کافر دولت کے حصول اور اس کی بڑھوتری کے لیے بہت سارے خدا پوچھتا ہے مسلمان تو اللہ کی صرف عبادت صرف اللہ کی خوشنوی اور اخروی زندگی کے لیے کرتا ہے وہ تو کشادگی اور نعمتوں کے عطا کیے جانے کو اللہ کی عبادت کے ساتھ مشروط نہیں کرتا اسے ڈاکٹر صفت علی کی ایک ایک بات یاد تھی کیونکہ ان کے الفاظ کئی راتوں تک اس کے لیے بازگشت بنے رہے تھے جب انسان کا ایمان اللہ کی ذات پر کمزور ہوتا ہے اور اس میں توقل نہیں ہوتا تو پھر اس کا اعتقاد دنیاوی چیزوں میں بڑھتا جاتا ہے روپے میں مال و زر میں بختوں اور جمع پونجیوں میں وہ اللہ کی ذات کو باہر رکھ کر بیٹھ جاتا ہے اپنے مستقبل پلان کے مستقل مستقبل پلان کے لیے اتنا پیسہ جوڑوں گا اس سال یہ لوں اتنے سال میں گھر بنا لینا چاہیے کون سے کون سے سال کون سی گاڑی ہونی چاہیے بچوں کو پڑھانے کے لیے بھی پائی پائی جوڑنی ہوگی بیٹیوں کی شادی کے لیے بھی پیسہ ہاتھ میں ہونا چاہیے ہماری بیماری کا علاج بھی پیسے سے ہوتا ہے ان ساری چیزوں کے بارے میں سوچتے سوچتے انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ کب اللہ کی ذات کو پیچھے کرتے روپے کو آگے لے آتا ہے روپے سے ایسا رشتہ جوڑ بیٹھتا ہے کہ اسے علیحدگی کا تصور بھی نہیں کر پاتا اس کی افزائش اور بڑھوتری بڑھوتری پر خوش سے خوشی سے پاگل ہوتا جا ہوا جاتا ہے اس سے اثاثے بنا اس اثاثے بنا لینے پر اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی اور مستقبل کو محفوظ سمجھتا ہے یہ کی حرص کا شیطانی اثر ہے جس انسان کو لگتا ہے دنیا کا سسٹم چلتا ہے حالانکہ دنیا کا نظام تو اللہ چلاتا ہے وہ لمحہ بھر میں سالوں کی جمع پونجیاں خاک کر دے اللہ کو نظر انداز کر کے حرام کے ذریعے بنائے جانے والے اثاثوں کو انہی کے ہاتھوں تباہ اور برباد کر دے پھر انسان کیا کرے گا وہ سارے جواب اسے آج بھی یاد تھے جنہوں نے اسے تب بے چین کیا تھا لیکن قائل نہیں وہ مغربی تہذیب اور تعلیم جس میں اس نے ساری عمر پر پائی تھی وہ ترقی کو انسان کی منزل قرار دیتی ہے اور اس منظر کے حصول کے لیے قانونی اور غیر قانونی کی تفریق تو کرتی تھی حرام اور حلال کی نہیں وہ مغربی معاشرہ جو سود کے ستونوں پر کھڑا اسی کا بیج بو رہا تھا اس کا پھل کھا رہا تھا وہ منافع کے اس طریقے کو جائز قرار دیتا تھا جو اخلاقیات اور انسانیت کے بنیادی اصولوں کی تصدیر اور تصحیح کر کے کھڑا ہو گیا تھا مغربی مالیاتی نظام یہود نے قائم کیا تھا اور دنیا کی معیشت کو اس مالیاتی نظام نے آکٹوپس کی طرح جکڑا ہوا ہے دنیا میں مالیاتی نظام کے وہ بانی تھے اور اس کو مؤثر ترین بنانے میں قابل رشک حد تک کامیاب وہ سود جو بنی اسرائیل کے زوال اور اس پر آنے والے بار بار کے عذاب کی وجہ بنتا رہا تھا وہ آج بھی نہ صرف اس سے چپکے ہوئے بلکہ اس کو مسلمان قوم کے اندر تک اس طرح پھیلا چکے ہیں کہ اب یہ سود سودی نظام دنیا میں کسی بھی خطے میں بسنے والے مسلمان کے خون اور خمیر میں رہنے بستے رجتے بسنے لگا ہے وہ اس کو صحیح اور جائز قرار دینے کے لیے توجیات دینے لگے ہیں اور یہ وہ امت محمدی تھی جن کے لیے قبیلہ بدلا گیا تھا اور جنہیں بنی اسرائیل سے امامت لے کر دی گئی تھی امامت ڈاکٹر سبت علی کی وہ سب باتیں اس کے ذہن پر تب کنکریاں برساتی تھیں تو آج ہتھوڑے برسا رہی تھی تم کیا سوچ رہے ہو سالات وہ اس کی اتنی لمبی خاموشی سے پریشان ہوئے تھے انہیں لگا شاید انہوں نے کوئی زیادہ سخت بات کہہ دی اسے میں کیا سوچوں گا اب میرے ہاتھ اتنے لتھڑے ہوئے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا اب اس سے نکلوں کیسے کیا کروں اس جیسے اپنی مشکل ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھ دی آپ اللہ سے دعا کریں وہ راستے نکالے گا آپ کے لیے اور وہ راستہ ہو جو دوسروں کی زندگی سنوار دے وہ ان کی بات نہیں سمجھ پایا لیکن اس نے آمین کہا تھا نام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے کی جسارت کرنے والوں میں سے ہونا چاہتا ہوں نہ ہی میں اللہ کی حد دودھ توڑنے والوں میں سے اگر اس پورے سسٹم کا حصہ بنا رہا تھا تو صرف اس لیے کہ میری خواہش تھی کہ کبھی میں کوئی ایسا سسٹم بتا سکوں جو سود پر مبنی نہ ہو اور پھر بھی قابل عمل ہو اور منافع بخش بھی غلطی سے بھی تھی کہ یہ خواہش رکھتے ہوئے بھی کبھی کوشش کبھی نہیں کی ضروریات زندگی اور خواہشات کا ایک ڈھیر میرے راستے میں آ گیا جس نے میری ترجیحات کو بدل دیا لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ آپ کے پاس سود کے حوالے سے کوئی سوال کبھی نہیں لے کر آؤں گا حل لے کر آؤں گا ڈاکٹر صاحب اس کی بات پر مسکرا دیے تھے میں تمہارے لیے دعا کروں گا میں اپنی زندگی کے آخری حصے میں ہوں اور اپنی ساری زندگی حد خواہش خواہش رکھنے کے باوجود اس سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے کچھ نہیں کر سکا بس کتابیں لکھ سکا تجاویز دے سکا لوگوں کو خبردار کرتا رہا لیکن عملی طور پر کبھی کچھ نہیں کر سکا میں نہ تمہارے جتنا ذہین تھا نہ تمہارے جتنا قابل نہ تمہارے جتنا بارسوخ تم شاید وہ کام کر جاؤ جس کے بارے میں ہم خواب دیکھتے سوچتے اور باتیں کرتے مر جا مر مرے جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب اب رنجیدہ ہو رہے تھے سود پر مبنی یہ مغربی مالیاتی نظام اس لیے طاقتور ہے کیونکہ اس کو چلانے والے تمہارے جیسے ذہین لوگ ہیں اور جو اپنی ذہانت کو دنیاوی آسائشات کی خاطر انہی انہی دیے جا رہے ہیں جس دن تمہارے جیسی ذہانت اور قابلیت رکھنے والے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے باوجود ان کے خلاف کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے تو مغرب کا مالیاتی نظام گر جائے گا صرف اس لیے کہ وہ استحصالی اور سرمراجی ہے اور طاقتور کی بقا کے اصول پر قائم کیا گیا ہے جو طاقتور اور پیسے والا ہے وہ کمزور اور خالی جیب والے کو جس طرح چاہے ایکسپلائٹ کرے مجھے افسوس ہوتا ہے تو صرف اس لیے ہوتا ہے کہ حافظ قرآن اور صاحب حیثیت ہو کر وہ کام کرتے آ رہے ہو جو کوئی مجبور ضرورتاً کرتے ہوئے بھی شاید شاید دو بار سوچتا ہے وہ سر جھکائے اپنی ہتیلیاں دیکھتا گم سم بیٹھا رہا ان کے پاس کہنے کے لیے اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں یہ عہدہ نہ لوں جاب چھوڑ دوں اس نے بہت دیر بعد ان سے بھی ایک سوال کیا تم اس ذہانت کا استعمال کر کے فیصلہ کرو جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے اللہ سے پوچھو وہ تمہارا فیصلہ لیے وہ تمہارے لیے فیصلہ کرے انہوں نے فیصلہ ایک بار پھر اس پر چھوڑا تھا وہ نم آنکھوں کے ساتھ ہزار کوئی بھی اس کے لیے اب فیصلہ نہیں کر رہا تھا ہر کوئی ہر ایک کو اس کی اس ذہانت پر مان تھا جو اس کے اپنے لیے گمان ثابت ہوئی تھی اللہ انسان پر بہت مہربان ہے سلار گناہ پر یہ نہیں کہتا کہ توبہ کا موقع نہیں دوں گا بار بار توبہ کا موقع دیتا ہے اپنی طرف پلٹ آنے کا موقع دیتا ہے وہ اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش کر رہے تھے زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے وہ یہ نہ دیکھے کہ کیا کر چکا ہے بس وہاں سے راستہ بدل لے وہ چپ چاپ اس کی باتیں ان کی باتیں سنتا رہا وہ نرم گفتار جس کے لیے وہ مشہور تھے اور جو وہ سالوں سے سنتا چلا آ رہا تھا پر آج پتہ نہیں کیوں دل یہ ماننے کو تیار نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی توبہ قبول ہو جائے گی اور اتنے آرام اور آسانی سے ہو جائے گی اس بات پر ایمان رکھنے کے باوجود کہ اللہ انسانوں کو معاف کرتا ہے اور اپنے بندوں کے بہت اپنے بندوں کے لیے بہت رحیم ہے کہیں نہ کہیں اس کے اندر یہ احساس بہت شدید تھا کہ اس نے اللہ کو خفا کیا ہے کس حد تک کیا ہے یہ نہیں پتہ چل رہا تھا وہ حافظ قرآن تھا الہامی کتاب کو اپنے ذہن میں محفوظ کیے اتنے الہام تو اسے بھی ہو سکتا تھا کہ اس کتاب کا خالق اس سے خوش تھا یا اس سے خفا اتنا تعلق و رابطہ تو تھا اس کا اللہ سے کہ یہ جان لے کہ وہ اس سے خوش نہیں دیر سے ہی صحیح مگر اس کی روح کے اندر موجود پیمانہ اپنے خالی ہونے کا احساس دلانے لگا تھا جو اللہ کی محبت سے بھرا بھرتا تھا اس کی خوشنودی ہی سے جھکتا تھا وہ ڈاکٹر سف علی کے گھر سے انہیں قدموں پر انہی قدموں پر واپس پلٹ آیا تھا اسے اب اس گناہ کا کفارہ ادا کرنا تھا جسے ایک لمبے عرصے سے گناہ نہیں صرف ضرورت مانتا رہا تھا ایک نیا اسلامی مالیاتی نظام بنانے کا وہ عزم جو وہ ورلڈ بینک کو ورلڈ بینک ہیڈ کوارٹر میں دی جانے والی ذلت کے احساس نے اسے جنم دیا تھا وہ اب پہلے سے زیادہ پختہ ہو گیا تھا اس کا کفارہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی تھی واشنگٹن میں ورلڈ بینک ہیڈ کوارٹرز میں اس کے آفر قبول کرنے کے فیصلے پر خوشی کے شادیانے بجائے گئے تھے وہ پرزہ جو انہیں اس وقت اپنے اپنی بقا کے لیے چاہیے تھا انہیں مل گیا تھا سلار سکندر نے بڑے بھاری دل کے ساتھ اس کانٹریکٹ پر سائن کیے تھے اب وہ ترقی ترقی نہیں لگ رہی تھی دلدل کی ایک اور گہری گہرائی لگ رہی تھی جس میں سے نکلنے کے لیے اسے پہلے سے زیادہ ہاتھ پاؤں مارنے تھے ہمین بہت خوش قسمت ثابت ہوا ہے تمہارے لیے سکندر عثمان نے اسے فون پر مبارک دیتے ہوئے کہا تھا وہ صرف گہرا سانس لے کر رہ گیا وہ ٹھیک ہے نا سکندر عثمان نے حمیم کے بارے میں اس سے پوچھا وہ اس دن امامہ سے بات نہیں کر سکے تھے قبل از وقت پیدائش کی وجہ سے وہ اس کی بیوی کی وہ ان ان کی بیوی روز ہی اس کے بارے میں دریافت کرتے تھے ہاں وہ بالکل ٹھیک ہے اسٹیبل ہے اس نے انہیں بتایا اور تبھی سکندر عثمان کو اسکول کا کوئی چوکیدار یاد آیا جو ان سے کچھ رقم ادھار لینے آیا تھا کہہ رہا تھا سود پر کوئی رقم لی تھی اس کے ماں باپ نے اس کی بہنوں کی شادی کے لیے اور وہ ابھی تک سود اتار رہا ہے اب شاید کوئی اور مست پڑا ہے سکندر عثمان اسے بتا رہے تھے اور سلار کو لگا کسی نے اس کے گلے کی رسی میں ایک گرا اور ڈال دی تھی بعض دفعہ جب اللہ کوئی چیز منہ پر مار کر تنبیہ کرنا چاہتا ہے تو پھر ہر جگہ سے وہی بات بار بار بازگشت کی طرح واپس آتی رہتی ہے اس کی پی ایچ ڈی کے لیے امریکہ جانے کے بعد سکندر عثمان ہی گاؤں کے اسکول کو دیکھتے رہے تھے وہی ہفتے میں ایک بار وہاں جاتے اور اسکول کے انتظامیہ اور ملازمین کے ملاقات معاملات دیکھتے سلار اب صرف نام کی حد تک اسکول کے معاملات میں انوالو تھا آپ اس کی مدد کریں اس کا قرضہ اتار دیں سلار نے ان سے کہا ہاں تاکہ وہاں لائن لگ جائے قرض مانگنے والوں کی سکندر عثمان نے سنجیدگی سے کہا ہمیں کیا پتا سچ بول رہا ہے یا جھوٹ ایک ایک کا قرض اتاریں گے پورا گاؤں اپنا قرض لے کر کھڑا ہو جائے گا میں کسی نے کے لیے لیا ہوگا کسی کسی نے نے فصل کرنے کے لیے ٹیوب ویل لگوانے کے لیے اور کسی نے بیٹی کی شادی کے لیے یہاں گاؤں دیہات میں ستر فیصد لوگ سود پر ایک دوسرے سے قرضہ لیتے بھی ہیں اور دیتے بھی ہیں یہ ان کی زندگی کا کاروبار کا سائیکل ہے تم یا میں اسے روک سکتے ہیں نہ ہی بدل سکتے ہیں ایک دفعہ تم غلام فرید کا قرض اتار دو گے اگلی بار ضرورت پڑنے پر وہ پھر کسی نہ کسی سے قرض لے گا اور اسی طرح سود پر وہاں کوئی کسی کو اس کے بغیر رقم ادھار نہیں دیتا اور وہاں ادھار اور قرض کے بغیر لوگوں کا کام نہیں چلتا اس لیے بہتر ہے تم وہ مین چیزوں کو نہ پڑھیں سکندر عثمان نے توجہ دی تھی وہ بھی غلط نہیں تھی مگر وہ یہ بات سن کر دنگ ضرور رہ گیا تھا کہ وہ کہاں کہاں ناسور کی طرح پھیلی ہوئی تھی سکندر کو اندازہ تھا اس سے اندازہ نہیں ہوا تھا گاؤں میں اتنا آتے جاتے رہنے کے باوجود وہ اب اور وہ اور اب وہ اس چائے جہاز پر تھا جو کناشا جا رہا تھا کنشاسا جا رہا تھا اور اپنی پوری زندگی کو اپنی نظروں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلتے دیکھتے ہوئے جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ بس اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھوڑ کر حواس باختہ کیا ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی سود ہی ہے حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام کرا دیا ہے اس نے ایک بار قرآن پاک میں سورہ بکرہ میں پڑھا تھا اور دوسرا جملہ تو اس کی سمجھ میں آ گیا تھا لیکن پہلا جملہ وہ نہیں سمجھ سکا تھا وہ آج اس کی سمجھ میں آ رہا تھا وہ اس شخص کی طرح اٹھیں گے جیسے جسے شیطان نے چھوڑ کر چھو کر حواس باختہ کیا ہو اس کیفیت میں تو وہ تھا حلق پر ہاتھ بڑا تھا سلار سکندر کے جہاز پر کنشاسا کے اس سفر میں اس نے طے کیا تھا وہ اپنی نوکری سے کمائے جانے والے پیسے سے اپنے خاندان کی کفالت نہیں کرے گا اس کے لیے کبھی کسی اور ذریعے سے ان کی کفالت اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا وہ بہت سی امریکن یونیورسٹیز میں لیکچرز کے لیے مدعو ہوتا رہا تھا اور ان کے لیکچرز کے لیے اسے معاوضہ بھی دیا جاتا رہا تھا اس سے پہلے اس نے جاب کے علاوہ ان دوسرے ذرائع کے بارے میں غور نہیں کیا تھا جہاں کام کر کے وہ اتنا رسک بخوبی کما لیتا کہ کم از کم اس سٹیج پر اسے اس ذمہ داری کو اٹھانے میں دقت محسوس نہیں ہوتی اسے ورلڈ بینک کی نائب صدارت صرف دو چیزوں کے لیے چاہیے تھی وہ قرض سر سے اتار دینا جو ابیکا نے اس کے لیے چھوڑا تھا